الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون تو پوچھ کے کس نے وہ زینت حرام کر دی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اسی طرح رزق میں سے طیبات کو کس نے حرام کیا ہے تو کہہ دے یہ مومنوں کے لیے اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم علم رکھنے والی قوم کے لیے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا أن تقولوا على الله ما لم ينزل به سلطانا تو کہہ دے کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دے دیا ہے خواب و ظاہری ہوں یا بات نہیں اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی اور اس بات کو بھی کہ تم اسے خدا کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے قطعا کوئی دلیل نہیں اتاری اور تم اللہ تعالی کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے ولی کل متن اجل اجل فائد اجل ہم لس ترون سات اور ہر امت کے لیے ایک میاد مقرر ہے جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ اس کے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا بنی آدم اما رسل منکم یقصون علیکم آیاتی يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے ابنا آدم ضرور ایسا ہو کہ جب کبھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تم پر ہماری آیات پڑھتے ہوئے تو جو لوگ بھی تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے والذین ولدین النار هم فيها خالدون اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں بہت لمبا عرصہ رہیں گے ان کو شکوا ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات جن کی خاطر اور خلفۂ ابن عباس کہنا شروع کر دیا حالانکہ جی. وہ کسی بھی صورت میں خلیفہ نہیں ہے کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ پچھلے جو اپنا پیش رو ہے اس کے منشور کو اس کے پلان کو وہ لے کر آگے چلتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر آخری زمانے میں پھر خلافت علام نبوت قائم ہوگی تو جو سنی ہے وہ خلافت کے نظام کے لیے جد و جہد کرتے رہے ایک نمبر عرصہ یہاں تک کہ انہوں نے سلطنت عثمانی جو ترکی کی حکومت تھی اور کافی ملکوں پہ پھیلی تھی حجاز وغیرہ یہ شام اردن فلسطین سب اس کے اندر تھے اور ایک بہت وسیع سلطنت تھی اور باوجود اس کے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الائمہ من من قریش کہ خلیفہ تو قریش میں سے ہوگا اس کے باوجود انہوں نے عثمانی سلطنت کو مان لیا جو کہ قریش نہیں تھے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تو ایک تھوڑی سی تضاد کی داستان ہے جی جی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو خلافت کا انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ سنیوں کے ہاں کتنا مشہور و معروف ہے اور غلطی سے مطلب حکمران و خلیفہ کو ہی سمجھتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہو ایک حکمران ہو ایک ایک امام ہو اور اس کے لیے پہلے انہوں نے کوشش کی پھر جب جی۔ انگریزوں نے عثمانی سلطنت کو ختم کر دیا پھر انہوں نے خلافت کی تاریخ شروع کی خلافت موومنٹ کے نام سے محمد علی جوہر جی، جی۔ دوسرے اس کے بعد پھر ریسنٹلی چند دہائیں پہلے میں تو اس وقت بچہ ہی تھا آپ پتہ نہیں مجھ سے بھی چھوٹے ہیں جی۔ تو جب شاہ فیصل جو سعودی عرب کے حکمران تھے ان کے بارے میں یہ بہت ایک تھا کہ اب وہ عالم اسلام کے ایک حکمران بننے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن وہ پھر ان کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر کوئی متفقہ جو ایسا شخص تھا جو جس کو سارے کے سارے مان لے وہ پھر نہیں پیدا ہو سکا مسلمانوں کے اندر لیکن وہ امنگ اور وہ تڑپ ابھی تک موجود ہے ٹھیک ہے وہ داعش کی شکل میں جیسے وہ ابو بکر بغدادی کو انہوں نے کہا کہ جی۔ ہمارا خلیفہ ہے طالبان نے اور القاعدہ نے اور اس طرح وہ مطلب جنگی کوششیں کرتے رہتے ٹھیک ہے شیوں میں امامت کا ایک خاصا مضبوط قسم کا انسٹیٹیوشن ہے عقیدہ موجود ہے اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھول کے ساری گفتگو میں ہاں انہوں نے بھی ہاں ہاں انہوں نے بھی کوشش کی نظام خلافت جی کو ہاں۔ قائم کرنے کے لیے بلکہ وہ ان کی جماعت ابھی بھی اس کی دائی ہے جی اور وہ علامہ اقبال کا ایک شعر وہ کوٹ کرتے ہوتے ہیں لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا کلب و جگر تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کا کلب و جگر ڈھونڈ کے لائیں تاکہ جی۔ پھر خلافت ہم قائم کر سکیں تو وہ کلب و جگر آئے گا تو پھر ہی اخلافت ان کے نزدیک ہوگی بہرحال تو اس میں میں نے وہ جان بوجھ کے چھوڑ دی ہندوستان میں تحریکیں چلی ہیں کلام آزاد کو بھی بنا رہے تھے وہ بالکل اور اس طرح کچھ اور انہوں نے بلکہ وہ خلافت موومنٹ میں تو گاندھی کو بھی جامع مسجد دلی کی ممبر پہ جا کے بٹھا دیا انہوں نے بٹھایا تھا کہ جی اگر اس کے ذریعے ہی ہو جائے چلو ہو جائے لیکن گاندھی کے ذریعے ہی ہو جائے کم از کم تو بہرحال وہ ہماری تاریخ کے یہ بڑے سیاہ باب ہیں جی۔ بڑے دردناک قسم کے چیپٹرز ہیں شیعوں میں میں ذکر کر رہا تھا کہ بڑا مضبوط ایک امامت کا نظریہ ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے اسماعیلیوں کے برعکس اور بوہروں کے برعکس جی۔ اپنی امامت کو بارہ اشخاص تک محدود کر دیا جس میں سے بارہویں امام صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں ٹھیک ہے ساڑھے بارہ سو سال سے غائب ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو اسماعیلی ہیں اس میں اب دو فرقے ہیں ایک تو آخا خان ہیں دوسرے بورا کہلاتے ہیں دونوں اسماعیلی ہیں ٹھیک ہے تو جو اسماعیلی ہیں ان کے ہاں تو کنٹینیوسلی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا امام تو اس وقت جو پرنس کریم آ خان صاحب ہیں جی وہ فورٹی نائنتھ امام ہیں ٹھیک ہے تو اب کافی معمر ہو چکے ہیں میرا خیال ہے شاید ان کو بھی سیونٹی فائیو ایئرس ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کم و بیش ہاں۔, جی ہاں جو بوہرا ہیں ان کے بھی امام ایک ہیں غالب طیب ان کا نام تھا وہ بھی جی۔ غائب ہیں ٹھیک ہے اور اب ان کی جگہ پہ ان کے جو نائب ہیں جو دائی کہلاتے ہیں جی ہاں۔ تو ابھی میرا خیال ہے ایک دو سال پہلے ان کے جی جو ہاں۔ تھے ہندوستان میں سعید برحان الدین جی ہاں، ان کی وفات ہوئی ہے ان کا ان کا انتقال ہو گیا تو اب سعید مفدل جو ہیں جی اب وہ ان کی جگہ پہ ہیں <clears throat> لیکن بہرحال ایک شخص موجود ہے تریپن نمبر ہے ان کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلے باون تھے اب وہ تریپن یہ بوہروں میں جی اچھا مجھے ان کا نمبر کا نہیں پتہ لیکن بہرحال ایک شخصیت موجود ہے جی ہے جس کی طرف وہ دیکھتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں اور ایک قسم کی پرست مطلب وہ کرتے ہیں کہ ان کا جو کہا ہے وہ اس کو ٹالتے نہیں اور پرنس کرنیما خان تو جیتے جاگتے امام ہیں جی اس کو وہ مولانا حاضر امام کہتے ہیں جی ہاں۔ لیکن جو اسنا شری شیعہ ہیں ان میں جو ان کے امام بارہویں امام ہیں وہ ساڑھے بارہ سو سال سے غائب ہیں ٹھیک ہے اور جو اسناشری لوگ ہیں وہ اس وقت سے ان کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں ٹھیک اور ابھی بھی جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں اجل اللہ فرجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کو جلدی کرے تو وہ ابھی تک نہیں ہوا ابھی میں اس کا تانا بانا جوڑتا ہوں ایک اور واقعے کے ساتھ گیارہ فروری سن دو ہزار انیس کو انقلاب ایرانی کے چالیس سال مکمل ہو جی. گئے اور دنیا بھر میں اس خبر کو بالکل چھپایا گیا اور کسی نے کوئی اس کے متعلق بات نہیں کی کہ گیارہ فروری نائنٹین سیونٹی نائن جی انیس سو اناسی کو محترم روح اللہ خمینی موسوی صاحب جی ایئر فرانس کے جہاز میں بیٹھ کر جی تہران آئے جی اور محمد رضا شاہ جو تھے وہ اس سے پہلے بھاگ چکے تھے جی اور ان کے وزیر اعظم غالباً مصدق نام تھا اس کا یا کوئی اور تو وہ اس وقت تھے تو بڑی کوشش کی گئی کہ ان کو نہ آنے دیا جائے بہرحال وہ آ گئے اور آ کر انہوں نے حکومت سنبھال لی ٹھیک ہے روح اللہ موسوی خمینی صاحب نے تو اب دنیا بھر میں اس طرح کے جو انقلاب ہیں سیاسی وہ آیا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ خمینی صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا اپنی شیعہ قوم کے سامنے ٹھیک اور اس نظریے کا نام ہے ولایت فقی ٹھیک ہے یعنی دا گورمنٹ آف اجورسٹ ٹھیک ہے کیونکہ فقی اس کو اجورسٹ کو کہتے ہیں جی ہاں۔ تو ہمارے ہاں تو جو سنیوں میں ہے وہ جو فقہ کو جانتا ہو وہی فقی ہوتا ہے باقی کے علماء فقی نہیں ہوتے جی لیکن ان کے ہاں تو جو علماء ہیں وہ فقی ان کو کہتے ہیں مشتحد بھی کہتے ہیں جی. کہتے ہیں مرجع کہتے ہیں تو مرجع تقلید بھی کہتے ہیں خالی مرجع بھی کہتے ہیں مشتحد کہتے ہیں جی، فقی کہتے ہیں جی، جی۔ تو یہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں کہیں ادھر ادھر اتنی زیادہ تفصیل سے نہیں تھیں لیکن ادھر ادھر تھیں اور وہ صرف اس حد تک محدود تھیں کہ کیونکہ شیعہ اعظم میں تقلید کافی اسٹرانگ ہے بہت زیادہ جی ہاں۔ جو سنیوں میں ہے وہ تو بہت ڈھیلی ڈھالی ہو گئی ہے یعنی حنفی شافی مال کی حملی یہ چار ہیں آ, ان کے ہاں فقہ جعفریہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مرتب کیا ہوا لیکن اب اس کے تحت جو فیصلے کرنے ہیں یا فتوا دینے ہیں انٹرپٹیشن کرنی ہے دین کی وہ کرنی ہے فقیر نے ٹھیک ہے اس لیے وہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا تصور تھا کہ جی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ فقی سے جا کر پوچھ لیں آپ مرجع تقلید سے جا کر پوچھ لیں اور <clears throat> شیوں میں اسنا شری جو شیعہ ہیں جی، جی۔ ان میں دو بڑے اہم مراکز ہیں بلکہ میرا خیال ہے ہی دو ایک کم میں جی ہاں۔ اور ایک نجف میں کم ہاں۔ ایران میں ہے اور نجف جو ہے وہ عراق میں ہے ہاں۔ اور ان میں آپس میں کچھ رکاوت وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے اور نہ صرف یہ کہ کم اور نجف کے جو مرجع ہیں جو فقی ہیں بلکہ خود ان دونوں سینٹروں کے اندر بھی اپنی اپنی انٹرپٹیشن ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے جو ان کے مقلدین ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری تقلید کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ کچھ شیعہ ایسے بھی ہیں جو تقلید کو پسند نہیں کرتے لیکن پسند تو نہیں کرتے لیکن ان کی زندگی پھر اس کے بغیر گزر بھی نہیں سکتی ٹھیک ہے آپ نے جو مسئلے سر پوچھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فقی سے پوچھنے ہیں تو فقی جو بات کرے گا وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں مانتا یو ہیو ٹو بیٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ڈھیلا ڈھالا چل رہا تھا پرائیویٹ سطح پہ لیکن خمینی صاحب نے آ کے اس کو ایک اونچے لیول پہ لے گئے اور انہوں نے ولایت فقیح کا یعنی فقی تو ہے لیکن وہ ولی نہیں ہے پہلے اس سے پہلے نام تو تھا لیکن اس طریقے سے اس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اس طریقے سے اب آ کے انہوں نے نائنٹین سیونٹی نائن میں انہوں نے ولایت فقی کا جو منصب تھا اس کو کتابوں سے نکال کر عملی زندگی میں لے آئے ٹھیک اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ولی فقی ہے جو اس وقت ہے ولی فقی وہ <coughs> نائب امام ہے ٹھیک اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تقلید کرنی ہے اور وہ آپ کا مرجع ہے جو عام جو شیعہ مرجع ہیں ان کے نام کے ساتھ وہ لکھتے ہیں آیت اللہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا آیت اللہ العظمہ ٹھیک ہے ہر جو شیعہ مرجع ہے وہ حجت الاسلام المسلمین اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن خمینی صاحب جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کو ایک اونچی سطح پر لے گئے اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ولایت فقی جو ہے یہ میں تمام دنیا کے ایشیوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں میں ان کا ولی فقی ہوں اور نائب امام ہوں and now they have to obey me تو یہ ایک کانسیپٹ جو کہیں بند الماریوں میں پڑا تھا دھول وغیرہ کا شکار ہو کر اس کو نکالا چھانکا پھٹکا اور صاف صف کیا اور لا کے سامنے رکھا اور خود پھر اس منصب کے اوپر اپنے آپ کو خود ہی فائز کر لیا ٹھیک ہے کہ میں ہوں ولی فقی پھر اب وہ ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سعید علی خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ اس وقت اب ان کی کرسی پہ بیٹھے ہیں جی۔ ان کے جانشین ہیں <clears throat> اور اب وہ ولی فقی ہیں جنہیں ان کو ماننے والے رہبر معظم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ایران کی حد تک ہوتا کیونکہ ایک تو سیاسی انقلاب تھا نا جی کہ آپ نے سیاسی انقلاب برپا کیا آپ نے شاہ کو بھگا دیا وہاں سے اور آپ نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی اور پھر اس حکومت میں اتار چڑھاؤ آئے کچھ پلٹے کھائے اس نے اس بیسویں صدی میں اکیسویں صدی میں جو کلیرکس کی حکومت ہے اس کو عام آدمی کا کانسیپٹ جو ذہن ہے نا وہ نہیں مانتا ٹھیک ہے جو جس کو تھیوکریسی کہتے ہیں نا جی ہاں مذہبی لوگوں کی جی۔ حکومت جی اب آپ دیکھیں مذہبی لوگوں کی حکومت کسی بھی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے پوپ جو ہے وہ مذہبی حکمران ہے سیاسی نہیں ہے اس کو انہوں نے ویٹیکن تک محدود کر دیا پوپ ٹھیک ہے کہ جی اس کے اندر آپ کریں آپ سے ہم ٹیکس نہیں لیں گے آپ کو مختلف رایتیں چھوٹ وغیرہ حاصل ہے but you are not a ruler اسی طرح سعودی عرب میں جو حکمران ہیں وہ سیاسی ہیں مذہبی نہیں ہیں جی ہاں خاندان ہیں بادشاہ ہیں جو دوسرے ہیں علماء وہ الگ سے ہیں جی ہاں۔ لیکن یہ الگ ہے وہاں تھیوکریسی نہیں ہے ایران میں جب انہوں نے دیکھا کہ کوشش کی انہوں نے تھیوکریسی قائم کرنے کی لیکن نہیں ہوئی تو انہیں پھر جو جمہوری اقدار تھیں جو زمانہ اس وقت بیسویں اور جی ہاں۔ اکیس صدی میں چل رہا ہے اس میں پھر ان کو ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ایک گورنمنٹ بنانی پڑی ٹھیک ہے جس میں وہ رفجن رفسن جانی صاحب تھے جی۔ اس کے بعد وہ احمدی نژاد تھے جی۔ وہ جو غالباً دو دفعہ وہ صدر بنے جی، تو یہ ایک سسٹم چلا لیکن اب اس انقلاب کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب یہ خمینی صاحب آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اب اس کو پاکستان میں بھی لے کے آئیں اور اس میں ان کو خاصی ناکامی ہوئی ان کے کچھ بندے بھی مارے گئے ٹھیک ہے تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں میں جو سارا بیک گراؤنڈ بتایا میں نے جی بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ سنی جو ہیں وہ تو نظام خلافت قائم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہیں جی انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ نہیں ہوا ان کا کام شیعوں نے سوچا کہ ہم نے ساڑھے بارہ سو سال سے اپنے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ پیچھے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں ٹرک آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں تو نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ وہ ان کو پکڑ سکتا ہے تو اس سے جو ذہنوں میں ایک مایوسی پہلے بے چینی ہے اس کے بعد مایوسی ہے اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو یہودی ہیں لبرل قسم کے اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے وہ مسیح کی آمد سے منکر ہو گئے ہیں کہتے کسی نے نہیں آنا اب مسلمانوں میں سنیوں میں بھی کچھ <clears throat> لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں گروہ پیدا ہو گئے ہیں بلکہ جو کہتے ہیں کسی مہامدی نے نہیں آنا جی ہاں۔ قرآن میں ممدی کا کوئی ذکر ذکر بالکل ٹھیک ہے اور حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ نزول مسیح سے بالکل مایوس ہو جائیں گے جی ہاں۔ اور یہ قیدان کے دل سے نکل کہنا کہ کسی نے نہیں آنا جی ہاں۔ تو وہ شیوں میں تھا اور غالباً ابھی بھی ہے لیکن اب اس نے انہوں نے اس کا ایک آلٹرنیٹ نکال لیا اور آلٹرنیٹ انہوں نے نکالا ہے ولایت فقی کا ٹھیک ہے کہ جی امام تو نہیں ہے لیکن یہ ہے ہمارے پاس ولی فقی اور یہ آپ کا مذہبی رہنما ہے یہ امام کا نائب ہے یعنی وہ بات جو جماعت احمدیہ سوا سو سال سے کہہ رہی ہے کہ یو نیڈ این امام جی بلکہ ان کے جو کچھ تو لوگ مخالف ہیں ان کے ولایت فقی کے سسٹم کے خمینی صاحب کو عزت احترام سے نام لیتے ہیں ولی فقی نہیں مانتے ٹھیک ہے علی خامنائی صاحب کو معزز بزرگ مانتے ہیں لیکن ان کی اتھارٹی جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتے یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز ہیں اس میں عراقی علماء ہیں اس میں ایران کے اندر ایک شرازی گروپ ہے وہ اس نے کافی ان کے خلاف ان کو پکڑ کے بھی لے گئے گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو گرفتار کر لیا ہندوستان میں پاکستان میں بہت سے ایسے شیعہ علماء ہیں جو اس ولایت فقی کے نظریے کو نہیں مانتے مطلب نظریے کو مانتے یہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ بندہ اور ہمیں اس کے اوپر اس کی بیت کرنا اس کی اطاعت کرنا کوئی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے تو حضرت مسیح محدود صلاحات نے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے تو یہ مایوس ہو گئے یہ مسیح کے آمد سے بھی مایوس ہو گئے اور یہ محمدی کے ظہور سے بھی مایوس ہو گئے ورنہ آلٹرنیٹ نہ نکالتے اور اس کے لیے پھر انہوں نے بہت سے اپنے امہ کی حادیث نکال لیں اور پھر انہوں نے عقلی دلائل دیے عقلی دلائل وہ ہیں جو ہم دیتے ہیں انہوں نے کہا جی امام کی زندگی میں حضرت امام رضا علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی میں انہوں نے کچھ اپنے نائبین جو تھے مختلف ملکوں میں بھیجے ٹھیک ہے اور لوگوں سے کہا کہ جو یہ فیصلہ کرے گا نا وہی میرا فیصلہ ہے تو اب امام اس وقت موجود تھے اپنی جگہ پہ لیکن ان کا نائب بھی موجود تھا کیونکہ کمیونیکیشن تو نہیں ہو سکتی تھی نا انٹرنیٹ نہیں تھا واٹس ایپ نہیں تھا فیکس جی، جی، نہیں تھی فون نہیں تھا تو فون کر کے مام کو پوچھ رہا تھا کہ مام صاحب یہ کہہ رہا تو باقی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا لیکن اب چونکہ اتنا زیادہ جو فاصلہ بڑھ گیا ہے بیچ میں ساڑھے بارہ سو سال کا اتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی ہے تو اب لوگ جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ اور ان کا جو دین ہے جو شیعزم ہے جی وہ سوائے مصائب بیان کرنے کے اور ظالموں کے اوپر لانتے ڈالنے پہ اور ماتم کرنے پہ بس یہاں تک محدود ہو گیا اب شیعہ اعظم کیا ہے شیعہ اعظم ہے اوپر سے کہیں گے حب اہل بیت لیکن حب اہل بیت کا عملی اظہار کیا ہے عملی اظہار یہ ہے کہ آپ محرم میں مجالس برپا کریں آپ زاکروں کو پیسے دیں وہ آپ کو پہلے ان کی فضائل بتائیں گے پھر اس کے بعد وہ مصائب بتائیں گے اور پھر آپ سے ہزاروں لاکھوں روپیہ لے کر چلتے بنیں گے اگلے سال کے لیے پھر جی اور اس میں مشہوری کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی روایات لے کر آئیں ہاں <laughs> بالکل وہ بالکل جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا جی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اب جو یہ والے جو صاحب ہیں ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا سید جواد نقوی صاحب ہیں اچھا، اور پاکستان میں پاکستان لاہور میں پاکستان میں اچھا۔ ہاں جی لاہور میں جو چنگی امر سدو ہے اس کے پاس انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا ہے جی جامعہ اربت الوسقا کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد خواتین کے لیے ملحقہ کا مدرسہ ہے جامعہ ام کتاب اور جو مسجد بنائی ہے انہوں نے اس میں ہی کمپلیکس میں اس کا نام رکھا ہے مسجد بیت العتیق ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ والا میں بھی ان کا ایک مدرسہ ہے مدرسہ جعفر کے نام سے ٹھیک ہے تو اب وہ اس انقلاب انقلاب ایران کو وہ پاکستان میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور <clears throat> پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایٹیز میں اور نائنٹیز میں کافی خون خرابہ ہوا سپاہ صحابہ بنی اس کے نتیجے میں جی۔ اور پھر جو اس وقت فقہ جعفریہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صدر تھے عارف حسین الحسینی صاحب وہ قتل ہو گئے خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل تھے صادق گنجی صاحب وہ جی۔ قتل ہو گئے تو کافی اس میں پھر انہوں نے بھی بدلہ لیا اور دونوں طرف سے بڑے بڑے جی۔ چوٹی کے جو رہنما تھے ان کو قتل کیا ایک دوسروں نے یعنی وہ رجسٹ کر رہے تھے مزاحمت کر رہے تھے اس انقلاب کی پاکستان میں اب انہوں نے اس طرح اپنے اس جامعہ کے ذریعے جس کو وہ حوضہ علمیہ کہتے ہیں ہم جامعہ کہتے ہیں اس کو حوضہ کہتے ہیں حلو ولی ہے واؤ زے اور ہے حوضہ جی۔ حوضہ علمیہ تو اس میں انہوں نے اب یہ ایک قسم کی اعتقادی ریفرمیشن شروع کی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ صرف مصائب کا بیان کرنا فضائل کا بیان کرنا یہ شیعہ اعظم نہیں ہے اور آپ جو پانچ کی جگہ تین نمازیں پڑھتے ہیں یہ رخصت ہے حکم نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ پانچ نمازیں پڑھا کریں اب تین نمازیں پڑھنے کے والی بات نا مطلب ٹھیک ہے جیسے ہمارا ہے نا جی جماعت احمدیہ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ مجبوری میں بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی اختیاری بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سنیوں میں یہ بالکل ہی ناجائز ہے وہ نہیں جی۔ پڑھتے اس لیے کبھی پڑھتے نہیں بالکل ٹھیک ہے تو اتنا وہ سختی کر دی ہے جو فوت ہو گئی وہ مطلب فوت ہو گئی مطلب وہ کہتے ہیں جی ہاں زور کا ٹائم تھا نکل گیا تو اب ہاں۔ زور نہیں پڑھنی تو انہوں نے کچھ ریفرمیشن شروع کی ہیں اس میں لیکن جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت الامام اور امام بھی ایسا جو جیتا جاگتا آپ کے سامنے موجود ہو جس کے ساتھ آپ تمسک اختیار کر سکیں تمسک کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں جا کے اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کر سکیں اسے ہدایت لیں یہ ہوتا ہے تمسک ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت ٹھیک ہے اس کے علاوہ سنی کتابوں میں بھی روایت ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت ٹھیک ہے اب عطرت جو ہے اور فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پہ مجھ سے ملنا لیا ٹھیک ہے تو وہ میں شیوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ جی آپ بھی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں تو جدا ہو گئے قرآن ہمارے پاس رہ گیا اور اطرت میں سے جو امام ہے وہ غائب ہو گئے ٹھیک ہے تو یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے اصل قرآن امام کے پاس ہی ہے جیسے کہ جو سنی ہیں وہ الزام بھی لگاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ اس قرآن کو نہیں مانتے لیکن شیعہ بزد ہیں اصرار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں اور جب اسی قرآن کو مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث پہ نوز بلّہ غلط ہو گئی کیونکہ قرآن ہمارے پاس رہ گیا امام غائب ہو گیا حضور فرمایا تھا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر مجھ سے مل نہ لے آ کر حوض کوثر پر جی تو یہ انہوں نے پھر یہ طریقہ سوچا کہ اب اسی کڑوی گولی کو نکلنا پڑا جو جماعت احمد جی آپ کو پیش کر رہی تھی کہ ایک جیتے جاگتے امام کے بغیر آپ کی سروائیول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتے اور اب وہ یہ جو علامہ جواد نقوی صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ اسماعیلیوں کی اور بوروں کی مثال دیتے ہیں اپنے خطبار میں کہتے ہیں دیکھو تم کیا ہو شیو تم صرف امامت کو مانتے ہو امام کو نہیں مانتے تمہارے لیے امامت یہی ہے کہ تم محرم میں مجالس کرو ان کے فضائل بیان کرو ان کے اوپر کیے گئے مسائل بیان کرو ان کے مخالفین پہ لان تان کرو اور بس یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ امام تو وہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو جیسے ہاں۔ اسماعیلیوں کا میں نے بتایا کہ مولانا حاضر امام کہتے ہیں ان کو مطلب کم از کم ایک بندہ تو ہے نا چاہے اس کے عقائد قرآن کے بالکل خلاف ہیں چاہے وہ دین اسلام کا اس کو کچھ بھی نہیں پتہ لیکن بہرحال وہ ان کا لیڈر ہے وہ ایک حاضر امام ہے اور وہ جواد نقوی صاحب ان کو اور میں نے <coughs> دو دن پہلے ان سے وہی سوال کیا جو میں اکثر شیوں سے کیا کرتا ہوں اور آج تک مجھے کبھی کسی نے جواب نہیں دیا پچھلے ہفتے ایک وہاں پہ واٹس ایپ کے اوپر میرے ایک دوست شیعہ بنے ہوئے تو شیعہ ہے میرے دوست بنے ہوئے ٹھیک ہے نہیں کہ دوست ہیں وہ شیعہ بنے جی جی جی تو وہ انہوں نے ایک صاحب سے میری گفتگو کرائی اور ان کو بھی میں نے یہی درخواست کی کہ جی ہمارے جو ارکان ایمان ہیں وہ تو قرآن میں موجود ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور یوم آخرت پر ٹھیک ہے آپ کے سول دین میں یعنی ارکان ایمان میں امامت شامل ہے تو آپ مجھے قرآن کریم سے ایک عائد بتائیں جس میں غیر نبی اور غیر رسول امام پر ایمان لانے کا حکم ہو ٹھیک ہے تو وہ نہیں بتا سکے وہ چلے گئے اس کے بعد پھر میں نے یہی سوال جواد نقوی صاحب سے کیا تو ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے فون نمبر لیا ایک صاحب کو کیا انہوں نے دوسرے کا نمبر دیا دوسرے کو کیا انہوں نے تیسرے کا نمبر دیا جی کہتے ہیں جی یہ صاحب جو ہے نا یہ آغا صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو آپ ان سے بات کر لیں تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے آغا صاحب کو پکڑا دیا فون کہ جی آپ <clears throat> ان سے بات کر لیں ٹھیک ہے تو آئی فیلٹ آنرڈ جی آنیسٹلی کہ جس بندے کو میں یوٹیوب کے اوپر دیکھتا رہا ہوں اتنے عرصے سے جی اور وہ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں جیسے میں نے بھی کہا کیوں ہیں جی کہ تین نمازیں کیوں پڑھتے تو پانچ نمازیں تو پانچ اذان میں حیا وہ اپنا حیا اللہ خیر العمل یا اشد اللہ علی ولی اللہ یہ کیوں کہتے ہو یہ تو ہے ہی نہیں تو کیا شیعہ مذہب تمہارا یہ کہ تم پیٹتے رہو ہر وقت ماتم کرتے رہو زنجی زنی کرتے رہو تو یہ تو شیعہ اعظم نہیں ہے شیعہ اعظم تو یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ارکان ایمان ہیں جتنے بھی اعمال ہیں اسلام کے اس کے اوپر آپ عمل کریں تو I was quite honoured to talk to him لیکن پھر وہ آنر جو تھا وہ دو سیکنڈ کے اندر ہی مایوسی میں بدل گیا اس لیے کہ میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے بلکہ ایکچولی ہی ہنگ اپون می ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام نہیں تو میں کہا وہ تو نبی ہے نا جی تو نبی کا امام ہونا تو مجھے انکار نہیں ہے نبی تو ہوتا ہی امام ہے تو میں نے کہا صاحب ہر نبی امام ہوتا ہے لیکن ہر امام نبی نہیں ہوتا آپ جو سلسلہ امامت پیش کرتے ہیں اس میں سیدنا علی علیہ السلام سے لے کر آپ کے بارہویں امام تک آپ کسی کو بھی نہ نبی کہتے ہیں نہ رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان پر ایمان لانا آپ کے سول دین میں شامل ہے تو قرآن سے مجھے ایک آج دکھائیں جس میں غیر نبی غیر رسول پر ایمان لانا اس کا حکم دیا گیا ہو ہمیں کہ جس پر ایمان لاؤ اللہ نے کہا کہ کل عام نب اللہ و ملائکت ہی و کتبی و رسول جی انسانوں میں سے ایک ہی عہدہ ایسا ہے جس پر اس پر فائز شخص پر ایمان لانے کا قرآن حکم دیا ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے رسول رسول جو نبی بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص پر ایمان لانے کا خدا نے حکم نہیں دیا قرآن میں ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میں کہا جی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں تو ان کا امام ہونا تو میرے عقیدے کا حصہ ہے تو کہتے ہیں لفظ عقیدہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں <laughs> مطلب ٹال رہے ہیں نا بات کو کہ جس کو میں عقیدہ کہہ رہا ہوں وہ ایمان ہے قرآن کے اندر لکھا ہوا نا تو وہ کہنے کہ جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا نا یعنی پہلے تو آپ کہہ رہے تھے اللہ نے بنایا جتنے بھی شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ اسی طرح منسوس ہیں یعنی نس کے ذریعے بنائے جی۔ گئے ہیں جس طرح انبیاء بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو منسوس کے ذریعے نصب کیا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ امام کو بھی اللہ نے نس کے ذریعے منسوس کر کے نصب کیا ٹھیک ہے جب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو کیا وہ تو قرآن میں ہے تو جو آپ کے امہ ہیں علیہ السلام ان کا منسوس ہونا قرآن سے مجھے دکھا دیں ٹھیک ہے کہتے ہیں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تم ان کو نہیں مانتے میں کہتی جی، ضرور مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ جن حدیثوں کے ذریعے آپ ان کا منسوس ہونا ثابت کرتے ہیں ان حدیثوں کو میں نہیں مانتا کیونکہ اگر ان حدیثوں کو سنی مانتے ہوتے تو سارے سنی شیعہ ہوتے ٹھیک آپ کی جو کتب اربا ہیں اس کے اندر جو اماموں کے منسوس ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قائم کرنے کے بارے میں جیسے کہ انبیاء کو کرتا ہے ویسے ہی بین ہی وہ کرتا ہے تو آج تو آپ نے دکھائی نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں اور حدیثوں کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیثیں تو آپ کی اپنی ہیں آپ سیاستہ کو نہیں مانتے ہم کتب اربا کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نا ٹھیک تو آپ کتب اربا میں سے ایسدہ کی کوئی حدیث پیش کروں گا بخاری مسلم سے تو آپ مان لیں گے نہیں مانیں گے نہیں آپ کتب اربا کی حدیث حدیث میرے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں میں مان لوں تو میں تو نہیں مانتا تو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے جس کو آپ بھی مانتے میں بھی مانتا کریم وہ ہے قرآن کریم تو قرآن کریم سے آپ دکھا نہیں سکتے تو انہوں نے فون بند کر دیا یعنی اتنا بڑا چوٹی کا عالم جس نے تین پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں اور وہ کم اور نجف میں تیس سال تک پڑھاتے بھی رہے ہیں اچھا نہ صرف یہ کہ وہاں سے پڑھے ہیں بلکہ تیس سال تک وہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں وہ تو اب بتائیں کہ کون سا ایسا چوٹی کا عالم ہے شیعہ عالم مشتحد حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ مرجع تقلید جو اس سوال کا جواب دے کہ قرآن میں یہ آیت جو ہے وہ کہاں لکھی ہے تو خیر یہ تو ضمنی بات آگے بیچ میں <clears throat> میں یہ بتا رہا تھا کہ ایرانی انقلاب کو چالیس سال ہو گئے اور وہ صرف سیاسی انقلاب نہیں ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی اور اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ آ گیا جو دوسرا بندہ آیا وہ مولوی ہے یا کوئی جمہوری بندہ ہے سیاسی آدمی ہے اٹ ڈزن میٹر لیکن اس کی طے سے جو پھر وہ ایک نیا نظریہ برآمد ہوا ہے ولاۃ فقی کا اس نے احمدیت کی صداقت کو ثابت کر دیا ٹھیک ہے اس نے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی اس بات کو ثابت کر دیا کہ امام کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے امام چاہیے تمہیں حضور نے جو کتاب لکھی ضرورت الامام جی اس میں وہی جو وہیں سے لے کے بات بیان کرتے ہیں نا کہ جیسے آفتاب ہے اور باقی کے اس کے ارد گرد سارے ایسے یارے ہیں جس طرح ایٹم ہے اس کا مرکزہ ہے اس میں ارد گرد جو آربٹس ہیں اس میں الیکٹرانس چکر لگاتے رہتے ہیں ایک مکمل ایک سسٹم ایک نظام ہے جی تو وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو آفاق میں اور تمہارے انفس کے اندر نشانیاں دکھائیں گے ٹھیک ہے پھر تمہیں پتہ لگے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ میں میں نے کہا کہ آج میں اپنے سامعین کے سامنے رکھوں کہ ابھی تو تازہ تازہ ہے گیارہ فروری کو چالیس سال ہوئے لیکن حیرت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اس کا تذکرہ نہیں ہوا کہ اس انقلاب کو چالیس سال ہو گئے اور پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں کافی لیکن کسی پاکستانی میڈیا نے کوئی اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ایک اداریہ صاحب نہیں ہاں۔ وسط اللہ خان نے پچھلے ہفتے ایک اداریہ صرف اچھا لکھا تھا اچھا وہ بھی ایک جی۔ ذاتی ہے جی۔ ہاں، لیکن یہ کہ اخبار نے یا کسی میڈیا نے نہ ٹی وی پہ جی۔ نہ اخبار میں نہ الیکٹرانک نہ پرنٹ نہ سوشل اس کا کوئی ذکر ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی ذکر نہیں ہے جی۔ بالکل اس کو دفن کر دیا گیا کہ یہ اور وہ علامہ جواد نقوی صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس میں کام کر رہا ہے فخر ہونا چاہیے اس کو کہ جس کو مٹانے کی وہ کوشش دوسرے ممالک کر رہے تھے وہ مٹا نہیں ہے ان سے اب اس کے پیچھے کیا سیاسی داستان ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سے ہم اس کے اوپر بات نہیں جی ہاں۔ کرتے لیکن میں صرف اپنے سامعین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ولایت فقی کا نظریہ احمدیت کی فتح ہے حضرت محدود علیہ السلّۃ والسلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے جنہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے <coughs> مسیح کے نزول سے تم اپنے مہدی کے ظہور سے مایوس ہو جاؤ گے وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک جو ہے امام نائب امام اور مجھے یاد ہے جس وقت یہ انقلاب برپا ہوا تھا نا جی تو پاکستان میں شیعہ ایک نعرہ مارتے تھے اللہ اکبر خمینی راہبر ٹھیک ہے مرگ بر امریکہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اکبر کے بعد جمپ لگائی تو سیدھی خمینی بر پر ٹھیک ہے بیچ میں امام غائب کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے وہ نہ تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ اکبر اور امام کے ساتھ وہ کچھ کہتا ہے کہ امام راہبر اور خمینی بھی راہبر یا نائب راہبر ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بیچ میں سے امام کو جو غائب ہے اس کو اس کا ذکر بھی غائب کر دیا یعنی امام تو بیچارے خود غائب ہیں ہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ نے ان کو ذکر کو بھی غائب کر دیا اور اب ان کے نائب کا ذکر انہوں نے اللہ اکبر خمینی مرگ بر امریکہ یہ صورت حال ہے اس وقت جو اہل دل ہیں اول الباب ہیں جی وہ سوچیں اس کے اوپر غور کریں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب سائمن پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور آج کا موضوع آپ نے سنا پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنائے جاتے ہیں اگر آپ براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کے نمبر ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں سے فون کرنا چاہتے ہیں تو پورے شمالی امریکہ کے لیے ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two تو four one six four one zero six five two two پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان صفیہ راجپوت اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک اس وقت تقریباً نو بجے کا وقت ہے اور نو سے دس بجے تک بھی ہم آپ کے ساتھ اسی فریکوینسی پر ہیں لیکن دس بجے سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جائے گا دس سے بارہ بجے تک کا program A F five thirty پر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے جس میں سے پروگرام کا پہلا گھنٹہ یعنی دس سے گیارہ بجے تک براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جب کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے آج پندرہ فروری سن دو ہزار انیس کو پیش کیے جانے والے یا پندرہ فروری سن دو ہزار انیس کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two یا پھر ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ ریڈیو احمدیہ میں کال کریں تو برائے مہربانی اپنے نام اور شہر کے حوالے سے اپنا تعارف کرائیں اور کوشش کیجئے کہ آپ سوال کیجئے اور سوال کے لیے آپ کے پاس ایک منٹ کا وقت ہوتا ہے اور ایک منٹ سے زائد وقت کی صورت میں ہم یہ حق اور استحقاق رکھتے ہیں کہ آپ کی کال کو کاٹ دیں تبصرے یا یہ رائے کی آپ کو ہم اجازت نہیں دیتے جو سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ سوال آپ ضرور کیجیے اگر آپ براہ راست پروگرام کا حصہ نہ بننا چاہیں تو ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے بھی ریڈیو احمدیہ تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو سے کوشچن اور اے سے answer Q A at Voice of Islam dot C A Voice of Islam ایک ہی لفظ ہے Q A at Voice of Islam dot C A یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے اور سامعین Voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف یہ کہ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ Voice of Islam dot C A آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ اپنا سوال تبصرہ یا رائے ہم تک پہنچائیں یا پھر اس کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آپ آج سے پہلے کے پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں تو ایک دفعہ پھر پروگرام میں وقت ہے جب ہم اپنے سامعین کو موقع دیتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four four one one six six zero five two two آج کے پہلے کالر میرے ساتھ ہیں ذیشان صاحب ذیشان صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ذیشان ہے جی اور ایکچولی میں آپ سے جو میرا کوشچن تھا نا وہ احمدیت یا نان احمدیت کے بارے میں نہیں جنرل کوشچن اگر آپ اجازت دیں تو جی جی ضرور سر آپ دیکھیں کہ یہ احمدیت کی اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آپ نے اسماعیلیوں کو جو ہے وہ کہا کہ وہ غلط ہیں اس کے بعد پھر آپ نے شیعہ کو غلط کہا پھر آپ نے سنیوں کو بھی آپ کے اختلافات same goes to if you آف کرنی سننی دے ول سی دا سیم کہ جی ہمارے عالم ایسے ہم نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا دینے نہیں دیا پانچ کوشچن پوچھا کسی نے نہیں آنسر دیا گوز ٹو اگر آپ اسے براڈر اسکیل پہ چلے جائیں Christians Hindu everyone things that they are right تو آپ سے کوشچن صرف یہ ہے کہ یہ جو مذہب کا کنسیپٹ ہے بیچ میں اسی مذہب کے کنسیپٹ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر قادیوں نے اس کے ساتھ کیا ہوا میں ایم ناٹ احمدی تو یہ ساری ایکسپلائٹیشن اور ساری جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا بیچ میں مذہب ہے اور آپ آپ ڈیپ راؤنڈ روٹیڈ ہیڈ میں بیک پہ اگر کہ جی یہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو اتنے سال جاننا ہے آپ یہ نہیں کریں گے تو اتنے سال انسان ہے سر غلطی ہوتی ہے ہر کسی سے ہوتی ہے آپ پرٹیکولر اس بندے کو مانے اس کو نہ مانے پھر اس کے بعد اس کو اس کیپیسٹی میں مانے اس کو اس کیپیسٹی میں مانے ہر ریلیجن نے یہ اپنا بیچ میں شروع کیا ہوگا تو واٹ ڈو یو تھنک اگر if there is a God تو وہ کیا یہ ہر ٹائم انسانوں کو جج ہی کرتا رہتا ہے کہ یار اس نے میرے اس بنائے ہوئے پردے کو پیغمبر مانا اب اس کو ایمان مانا ہے اس کو امام نہیں مانا تو ان کو پھر رد کر دو ان کو نہیں مانا تو ان کو مانا اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود دیکھا کہ آپ کی اپنی جماعت کے ساتھ کتنی جاتی ہوئی میں اس بات کا وٹنس ہوں دوسرے فرقوں کے ساتھ ہوئی کیونکہ آپ کو یہ اللہ جی کا نہیں لگتا کہ جناب آپ نہیں مانیں گے تو وہی ہزاروں سال جہنم آپ کے اندر بھی یہی کہتے ہیں سنی بھی یہی کہتے ہیں شیعہ بھی یہی کہتے ہیں اگر رب انسانوں سے اتنا پیار کرتا ہے اتنی ایسے چھوٹی سی بات ہے کہ اس کو یہ نہیں مانا آپ نے یا اس کو وہ نہیں مانا یا نبی کو آخری نبی نہ مانو گے اور اس کو امام نہیں مانو گے تو پھر آپ ادھر چلے چلے جاؤ جاؤ گے گے ادھر سب کی بات اگر کوئی لانگ کوشچن نہیں نہیں بہت شکریہ <clears throat> بہت شکریہ ذیشان صاحب آپ کے سوال کا بات یہ ہے کہ جو بات انصر صاحب کسی کے ذہن میں آئے وہ اس کو پوچھ لینی چاہیے ہاں، بالکل بالکل آف کورس تو اور یہ جو انہوں جی۔ نے ہے جی جی لوجیکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی شائستگی کے ساتھ بڑی منطقی بات کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں آپ کو جی جی چلیے بہت شکریہ تو سامعین وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنا رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two یا پھر toll free number one eight five five four one zero six five two two میرے ساتھ دوسرے کالر ہیں شہباز صاحب انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہباز صاحب جی شہباز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں جی جی سر میں میں نے بیعت کی تھی دو ہزار سولہ میں میری ابھی شادی ہو گئی ہے اور میرے خیال سے میرا سوال ایک میں ختم نہیں ہو پائے گا میں کوشش کرتا ہوں تو جتنا میں نے مذہب کو سیکھا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے پوری کہ میں پریکٹس کروں نماز نام اس کروں بٹ میں مطلب اکثر سوال میرے پیرنٹس سے کافی مطلب میرے کو پریشانی آ رہی ہے تو میں کافی گوگل پہ پڑھتا رہتا ہوں تو میرا سوال ہے میں نے کئی مذہبوں میں ایک جو ایک ہوتا ہے نا کامن چیز جو یہ ہے کہ ساؤنڈ کرنٹ ایک بات کی گئی ہے میڈیٹیشن پہ تو میرا سوال ہے کہ مطلب اسلام میں میڈیٹیشن پہ زور کیوں نہیں دیا جاتا کئیوں سے میں نے سوال کیا ہے مربیان سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز ہی میڈیٹیشن ہے بٹ یہ جو ساؤنڈ کرنٹ کہتے ہیں کہ ارتھ پہ یا ایون پوری یونیورس میں کنٹینیوس ساؤنڈ سنا جاتا ہے اگر آپ میڈیٹیٹ کریں تو وہ خدا کی آواز ہے ڈیوائن میلڈی کہتے اسے تو اس کا قرآن میں یا اسلام مذہب میں کیوں نہیں ذکر ہے کہیں بھی اور ایون جو بائبل ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ in the the the beginning there was was word word word God God and is تو اگر آپ مجھے بتا اس بارے میں ٹھیک ٹھیک ہے ہے شہباز صاحب آپ نے سوال کیا سوال کا شکریہ تو سامین <clears throat> پروگرام جاری ہے پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مہمان ہیں انصر رضا صاحب پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات لے رہے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات کی طرف جا رہے ہیں تو انصر صاحب آج کے جو پہلے سوال ہم سے کیا ذیشان صاحب نے کیا جی اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ہاں جی۔ بات جی کو آگے ذیشان صاحب نے وہ سوال کیا ہے جو ہر ایسے عقل مند آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے جو مذہب کو صرف اوپر اوپر سے دیکھتا ہے سطحی نظروں سے یا پھر یہ کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے ایسا ایک غلط قسم کا تاثر دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ لوگ اصرار بھی کرتے ہیں اور انہوں نے سب کے ساتھ ساتھ احمدیہ مسلم جماعت کو بھی اسی لپیٹ میں لے لیا اور کہا کہ جی ساری کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں تو فساد جو ہے نا وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے فساد انسانی سرشت کی وجہ سے ہے انسان کو فساد کے لیے خالی مذہب کا سہارا نہیں چاہیے یہ جو دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں جنگ عظیم اول اور دوم جی وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہوئیں اس میں دونوں طرف عیسائی تھے اور جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے کی اور جو سکندر نے کیا جو باقی لوگوں نے کیا بڑے بڑے تاریخ بھری پڑی ہے ایسے جی. لوگوں سے انہوں نے مذہب کی وجہ سے جنگیں نہیں کیں بلکہ ان کے پس پردہ جو عوامل تھے وہ اور تھے اس لیے انسان کو مثلاً جب پاکستان بنا تو وہ سارے مسلمان تھے جی لیکن اس کے بعد پھر بنگالی اور غیر بنگالی کا چکر چل پڑا اور جی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو الگ ہونا چاہتے ہیں الگ ہو گئے اس کے بعد اب رہ گیا مغربی پاکستان جی اب اس کو آپ پاکستان کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر ایک لسانی قوت نکل آئی انہوں نے اپنا نام مہاجر قومی موومنٹ رکھا پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ لڑیں گے چاہے آپ مذہب کے نام پر لڑیں چاہے آپ پیسے کے نام پر لڑیں چاہے آپ زبان کے نام پر لڑیں ثقافت کے نام پر لڑیں آپ کہ جی میں پٹھان ہوں اور تم پنجابی ہو میں ایسے کرتا ہوں تم ایسے کرتے ہو تو یہ انسان کی سرشت میں ہے جب تک کہ اس کو ایک سیدھا راستہ نہ دکھایا جائے اب آمدیہ مسلم جماعت جو ہے میں بلکہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو ایک لسانی اور ثقافتی اور قومی اشتراک احمدیہ مسلم جماعت میں ہے جی جس کی بنیاد یہ ہے کہ جس کو وہ مسیح موت مانتے ہیں وہ پنجابی ہے ٹھیک ہے اور جو ان کی زوجہ ہیں جس کو ہم ام المومنین کہتے ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہے ٹھیک ہے تو کوئی احمدی پنجابی کسی اردو اسپیکنگ والے سے نفرت کر ہی نہیں سکتا جی اس لیے کہ اس کی ام المومنین اردو اسپیکنگ ہے جی ہاں۔ اور کوئی اردو اسپیکنگ جو احمدی ہے وہ کسی پنجابی سے نفرت کر نہیں سکتا اس لیے کہ جس کو نبی مانتا ہے وہ پنجابی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں اور قرآن کریم کے اوپر غور کریں تو قرآن کریم کی جو تشریحات علماء نے بتائی ہیں وہ احمدی مسلم جماعت نہیں بتاتی ٹھیک ہے ہم کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس حق آ گیا جس کا دل مانتا ہے وہ مانے جس کا نہیں دل مانتا وہ نہ مانے ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے نا انسان کو خدا نے آزاد کرا دی ہمارا کام امبیا کا پیغام یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ ماں اللہ رسول ٹھیک ہے رسول کے ذمے سوائے پہنچانے کا اور کچھ نہیں ہے لستا علیہم بے مسائطر تم ان کے اوپر داروغہ نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خدا جبر کے ذریعے سب کو مسلمان کرنا چاہتا تو خدا شروع سے سب کو بنا دیتا اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں جی۔ لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے جہنمی کون ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ خدا کرے گا انسان کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ذمے بلاغ ہے اور میرے ذمے حساب ہے حساب ہمارے ذمے نہیں ہے مولویوں نے حساب اپنے ہاتھ میں جی۔ نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں حساب نہیں ہے حساب خدا کے ہاتھ میں ہے حضرت خلیفۃ المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے غالباً اس کا نام ہے احمدیت کا پیغام اس میں زو نے فرمایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کوئی احمدی ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے اور کوئی غیر احمدی بلکہ غیر مسلم بلکہ وہ دہریہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے ٹھیک ہے یہ خدا کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اصل میں جو جنت اور جہنم ہے نا وہ کانسیکوینسز ہیں وہ ایک کاز کا افیکٹ ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا یہ ساری کی ساری دنیا کاز اینڈ افیکٹ سے بنائی ہے جی ایک جو ابتدائی کاز تھا خدا نے اس کو جاری کیا اور اس کے بعد اس کاز کے افیکٹ پیدا ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلا انسان تھا پھر عورت آئی اس کے بعد بچے بننا شروع ہوئے اور اب اس کے بعد ہر انسان مرد اور عورت شادی کریں گے یا وہ نکاح کریں گے یا وہ جنسی عمل کریں گے اس سے بچہ پیدا ہو جائے گا ایک کاز ہے اس کا ایک افیکٹ وہ آج تک چلا آ رہا ہے تو آپ جو بھی کریں گے نا مطلب آپ ایک بندہ زہر کھائے گا مرے گا ایک بندہ پھل کھائے گا اس کو صحت مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں جنت ہے یہ جہنم ہے یہ خود ہماری اپنی تیار کرتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم بناتے ہیں مثلا وہ پنجابی کا ایک محاورہ نا کہتے ہیں جنا کھا دیا گاجرہ ٹونا دے پیڑ تب کیا مطلب ہے گاجریں کھانے سے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب آپ ایک بندہ گاجریں کھا رہا ہے اس کو کوئی تمہارے پیٹ میں درد ہوگی تو اس نے آپ کے عمل کا نتیجہ آپ کو بتایا ٹھیک ہے ہو سکتا نہ بھی ہو لیکن عمومی طور پر ایک عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو جج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کجال اللہ کل شین قدرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اس کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا جتنی بھی اشیاء کائنات میں بنی ہیں ان تمام کا اور جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان کا ایک نتیجہ خدا نے بنا دیا ٹھیک ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا کرتا کون ہے ہم خود کرتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کرتے ہیں ہمارے پاس خدا نے شعور دیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا و نف و ماسواہ ف الحما فجور ہا و تکوا قد افلاحہ من زکاہ و کد خوابہ من دسا کہ انسان کو نفس کو بنایا خدا نے پھر اس کو پدرا پدرا کیا سیدھا کیا اس کے بعد پھر اس کی سرشت میں خدا نے نیکی اور برائی ڈال دی یعنی اس کی پہچان ٹھیک ہے کہ یہ نیکی ہے اب کوئی دیریا بھی ہوتا ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ نیک عمل جو ہے نا یہ نیک عمل ہے اس کے لیے اس کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کے لیے اس کو احمدی ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ سچ بولنا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور جتنے بھی اچھے کام جس کو ہم اچھے کام کرتے ہیں کبھی کوئی ذریعہ جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ روز جا کے ماں کو تھپڑ مارا کرو نہیں کہتا ہے کوئی جتنے بھی برے کام ہیں وہ دہری کے نزدیک بھی برے ہیں اس لیے کہ انسان کی فطرت میں خدا نے یہ بات رکھی کہ یہ بات بری ہے یہ بات اچھی ہے جو اچھا کرے گا قد افلاح من زکا جس اپنا دستکی نفس کرے گا جو اچھے کام کرے گا وہ فلاح پائے گا جو برے کام کرے گا اس کا نتیجہ خود ہی بھگتے گا ٹھیک ہے اس لیے خدا جج نہیں کرتا خدا نے ساری چیزیں بنا کر یہ رکھ دیا کہ آپ کسی کو پھول ماریں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا پتھر ماریں گے تو خون نکل آئے گا ٹھیک ہے تو کریں آپ خود اور الزام پھر آپ خدا کو دیں کہ تو خدا نے جج کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ جماعت احمدیہ بھی ایسی کہتی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ جہنم کی سزا ہے جماعت احمدیہ اول تو یہ کہتی ہے کہ کون جہنمی ہے اور کون جنت میں جائے گا اس کا فیصلہ احمدیہ مسلم جماعت نے نہیں کرنا ٹھیک ہے کسی انسان نے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے کرنا دوسرا فرق یہ ہے کہ جو اپنے اعمال کی سزا یا اس کی پاداش میں جن جہنم میں جائے گا دوسرے علماء کے نزدیک وہ دائمی طور پر جہنم میں ہیں احمدیہ مسلم جماعت یہ کہتی ہے کہ اپنے اپنے بیماریوں کے لحاظ سے اپنے اپنے جرائم اور اپنے اپنے گناہوں کے لحاظ سے جب وہ سزا بھگت لے گا تو خدا پھر اس کو اتنا رحمان خدا ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا ٹھیک ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت دائمی ہے جہنم دائمی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایک مثال حضرت خلیفت ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فا امو پھر اس کی ماں حاویہ ہے تو فرماتے ہیں ماں کیوں کہا یہاں پہ اس لیے کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کو باہر نکال دیتی ہے اسی طرح جہنم جو ہے اس کے پیٹ میں ایک گناہ گار جائے گا خدا کی مرضی سے ہماری مرضی سے نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہم ایک بندے کو دیکھیں کہ وہ تو بڑا گناہ گار ہے ہم کہتے ہیں تو پکا جہنمی لیکن اس کے اندر کیا نیکی ہے اس نے کون سا کو اچھا کام کیا کہ جو خدا کو پتہ ہی ہے اس کو پتہ ہے بلکہ بعض اوقات بندے کو بھی نہیں پتہ ہوتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر کے اس کو مرنے کے فوراً بعد سیدھا جنت جنت میں لے جائے یا تھوڑا سا عرصہ جہنم میں رکھ کے اس کو اس کی سزا دے کے اس کے اندر سے سارا گند غبار وغیرہ نکال کے جیسے ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنا کندن بنتا ہے تو خدا اس سونے کو اس میں ڈال کے اس کا میل کچال دور کر کے اس کو پھر جنت میں لے جائے گا تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ جو باقیوں کا ہے وہ ہم پر نہ تھوپیں باقی دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو خود کو غلط اور باقیوں کو صحیح کہتا ہو لیکن اس کے غلط اور صحیح ہونے کی بنیاد جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے انٹرپٹیشن نہیں ہے تو ہم یہی کہتے ہیں <clears throat> کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی جو سنت ہے اس کو آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں ہمارا وہ یہ قیدہ ہے جو اس کے اندر ہے علماء کی انٹرپٹیشن وہ جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہے جو دوسرا سوال ہے شہباز صاحب کا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہے اس لیے میڈیٹیشن جو ہے وہ جو آپ کو آپ نے بعض میں ربیان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ہماری نماز ہی میڈیٹیشن ہے جی اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضور نے حجرت الوداع پہ یہی کہا کہ جی آپ کو میں آپ کے پاس دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تو اگر اللہ کے رسول نے میڈیٹیشن کی ہو تو آپ دکھا دیں پھر ہم بھی کر لیں گے یا اللہ کی کتاب میں میڈیٹیشن کا کوئی ذکر ہو اس طرح سے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں جو فارمیٹ آپ بتا رہے ہیں جو طریقے کار راہ بتا رہے ہیں وہ آپ اللہ کی کتاب سے دکھا دیں ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے اور جی. اس کی بنیاد کس پہ ہے اللہ کی کتاب پہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے تو کہا تھا کہ الجوما اکمل تو لکم دین اکم جی۔ آج میں نے تمہارے تمہارا دین اکمل کر دیا ٹھیک ہے اور اکمل کہتے ہیں پرفیکٹ کو ٹھیک ہے میں نے کئی دفعہ کہا یہاں پہ کہ جو پرفیکٹ ہوتا ہے اس کو نہ تو آپ امپروو کر سکتے ہیں نہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی پرفیکٹ ہے کمپلیٹ نہیں کہا خدا نے اکمل ہے پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کا جو میڈیٹیشن کا تصور ہے وہ اسلام میں اگر ہوتا مثلا ہم کسی کو منع نہیں کرتے کوئی کسی نے یوگا کرنی ہے تو کرے ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یوگا کرتے ہیں میں خود بھی کبھی کبھی کرتا ہوں کوئی ورزش ہو اس طرح کی سانس کی ہو یا جسم کی ہو اس میں آپ ضرور کریں آپ کو اچھی لگتی ہے میڈیٹیشن آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم منع نہیں کرتے کہ آپ میڈیٹیشن نہ کریں لیکن یہ کہیں کہ اس کو اسلام کا جز بنا لیں اور آپ کے خدا کے پاس پہنچنے کا یہی طریقہ آپ کے پاس کہ وہ جو خدا کی آواز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ شعرا میں chapter forty two verse fifty two کہ اللہ کے انسان سے کلام کرنے کے تین طریقے ہیں وہی کے ذریعے پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعے یہ تین طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں یہ میڈیٹیشن کا اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا کہ جی ایک یونیورسل ساؤنڈ ہوگی وہ آپ میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں اپنے صحت کے لیے تو وہ کر لیں لیکن میڈیٹیشن اصل تو نماز ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تجد پڑھتے تھے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے جی تو پھر اس کے بجائے آپ بیٹھ کے میڈیٹیشن ہی کرتے رہتے ہاں وہ میڈیٹیشن والی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بھی ایک ایک تھیوری ہے ایک نظریہ ہاں، ہے نہیں مطلب اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے ضرور اس کو لیکن خدا تک پہنچنے کا ہی طریقہ نہیں ہے نہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیوائن میلوڈی وہ وہ ڈیوائن میلوڈی تو قرآن ہی ہے نا جی ہاں قرآن سے بڑھ کر ڈیوائن میلوڈی کیا ہو سکتی ہے بالکل ایک مسلمان کے لیے بالکل چلیے بہت شکریہ سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنا رہے ہیں اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یا پھر ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two ان نمبرس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے آپ بذریعہ ای میل بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو سے کوشچن اور اے سے آنسر دو ہی لفظ ہیں Q A at Voice of Islam dot C A Q A at Voice of Islam dot C A تو وقت اور موقع کی مناسبت سے آپ کے سوال کو ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنائیں گے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مہمان ہیں مکرم و محترم منصر رضا صاحب ہماری نشریات اس فریکوینسی پر جاری رہیں گی شب دس بجے تک جبکہ دس سے بارہ بجے تک پروگرام کا حصہ اگلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر حاضر ہوں گے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکرم حسن صاحب تو حسن صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن صاحب جی وعلیکم السلام جی آ, میرا صاحب سے سوال ہے کہ جو مذہب مذہب ہے اس کو جانچنے کے کہ عقلی اور مذہبی طریقے کیا ہیں عقلی مسئلے کیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دہریا ہو یعنی کسی مذہب کی سچائی کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب بہتر فرقے ہیں لٹ سے ہر بندہ اپنے آپ کو میں کسی سے بھی آپ بات کریں ہر ایک بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا جی میں ٹھیک ہوں اور میں مطمئن ہوں جو کچھ بھی میں فالو کر رہا ہوں تو دہریا ہو وہ بھی کہے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو مجھے عقلی اور مذہبی دونوں طریقے بتا دیں اور دوسری چیز جو ابھی آپ کے کالر نے میڈیٹیشن سے متعلق بات کی تھی تو اس پہ میرا صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ نماز اگر آپ کو ترجمے کے ساتھ آتی ہو جی جی تو آپ کی میڈیٹیشن جو ہے وہ خود ہی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو پھر آپ چیزیں جو ہیں تلاش کرتے گے جن سے آپ کو سکون ملے چلیے جی، جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور آپ کے سوال کے جواب کے لیے چلیں گے انصر صاحب کے پاس لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two یہ وقت ہے جب میں آپ کے سوالات پروگرام کا حصہ بنا رہا ہوں تو اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیجیے جب کچھ سوالات میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو پھر انصر صاحب کے پاس ہم چلیں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے احمد صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں احمد صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد صاحب آپ آن ایئر ہیں آپ کا سوال جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوال یہ ہے sir with regard to the topic جو اظہر رضا صاحب نے شروع کیا تھا جو انہوں نے بات کی تھی اہل تشیح کی اور امامت کی اس سے ریلیٹڈ ہے اہل تشیح میں ٹائم ٹو ٹائم کچھ لوگ ایسے نکلتے رہتے ہیں جو مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں آج کل کافی ایک ان کے مشہور عالم چل رہے ہیں ٹی وی کافی پروگراموں میں آتے ہیں شہنشاہ نقوی صاحب ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک پروگرام میں بخاری اور بعض احادیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایام فاطمیہ گزرے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح شہادت ہوئی یا ان کی وفات ہوئی اس سے ریلیٹڈ تو کوشچن میرا یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی حدیثیں اور واقعات جو ہے صحیح بخاری اور مسلم میں جو ملتے ہیں جن چیزوں کا تو تعلق ایمانیات سے ہے وہ تو چلو اگر قرآن سے کنٹروڈکشن ہے تو اس کو ہم نہیں لیکن یہ جو تاریخی واقعات ان کتابوں میں بیان ہوئے ہیں اس کے متعلق جماعت احمدیہ کا جو ہے ہے ہے ہے وہ وہ کیا بنتا جزاک اللہ جی۔ ٹھیک ٹھیک آپ کے سوال کی بات بھی سمجھ میں آئی ہے اور اس سوال کی طرف بھی چلیں گے تو سامعین ریڈیو احمدیہ پر وقت آپ کے سوالات کا اور ہمارے ساتھ اس وقت کچھ سوالات موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم مزید کالز اب لیں تو انصر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ پہلے ان سوالات کے جواب لے لیں اور پھر بات کو اور سوالات کو ہم آگے بڑھائیں گے جی انصر صاحب شہباز حسن صاحب کی حسن صاحب نے ابھی بڑا اچھا سوال کیا ہے دو قسم کے گروہوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے ایک تو وہ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو آپ قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے آپ ان کو بائبل کا حوالہ نہیں دے سکتے جی۔ کسی بھی مذہبی ٹھیک ہے جو کتاب ہے اس کا حوالہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ان کے لیے پھر آپ کو لامحالہ عقلی دلیل دینی پڑے گی تو عقلی دلیل میں سب سے پہلے تو ہمیں ان کو خدا کے وجود کا ثبوت دینا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقلی طور پر ہم بتاتے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے میں اس وقت جس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اس میں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک بڑی سی میز ہے اس پہ آگے مائک لگے ہیں میرے سامنے میرا لیپ ٹاپ ہے اور پانی کا گلاس ہے مطلب بہت سی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ سے نہیں بن گئیں ان کا بنانے والا مختلف لوگ ہیں ایک لکڑی لے کے کرسی میز بنانے والا ہے کرسی بنانے والا اس طرح بہت سی ساری چیزیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیری کو کہتے ہیں کہ یہ جو ساری مخلوق ہے اگر خالق نہیں ہے تو یہ کس نے بنائی اتفاق سے تو نہیں بن سکتی ہیں اور پھر اتفاق سے بننے کے بعد پھر یہ اسی پیٹرن پر اسی سسٹم پر اتنے ایکوریٹ اور مائنیوٹ سسٹم کے ساتھ ہزاروں سال سے چل رہی ہے بلکہ صدیوں سے چل رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتفاق سے کوئی چیز بنے اور پھر اتفاق سے وہ اسی طرح چلتی بھی رہے سورج روز اتفاق سے مشرق سے نکلے کبھی کبھی مغرب سے بھی نکل سکتا ہے یہ کہ اتفاق ہے کہ اتنے ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں سے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا جا کے تو ان کا عام طور پر یہ جواب ہوتا ہے کہ اچھا پھر اگر یہ سب خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا ہے اب یہ اتنا احمقانہ رد عمل ہے کہ خدا ہوتا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا جس کو کوئی بناتا نہیں ہے خدا کا کانسیپٹ یہ ہے اگر اس کو کسی نے بنایا ہے تو پھر اس کو کس نے بنایا جس نے اس کو بنایا پھر اس کو کس نے بنایا جس نے اس کو بنایا تو یہ چلتے چلتے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی بات اس لیے ہمیں محالہ ایک ایسے وجود کی طرف جانا پڑے گا جس کو کسی نے نہیں بنایا میں اس میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گاڑی بنتی ہے اس میں میٹل استعمال ہوتا ہے اس میں کپڑا استعمال ہوتا ہے اس میں پلاسٹک استعمال ہوتا ہے اس میں شیشہ استعمال ہوتا ہے اس میں ربڑ استعمال ہوتا ہے مختلف چیزیں ہیں اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص قانون کے تحت بنتی ہیں اور خاص قانون کے تحت وہ اسمبل ہوتی ہیں تبھی ہی گاڑی بنتی ہے اور پھر اس میں جو انجن ہے اس کا وہ ایک خاص قانون کے تحت بنتا ہے اس میں پڑنے والا جو پٹرول ہے جو ڈیزل ہے جو گیس ہے اس کا ایک قانون ہے مطلب آپ وہ پاکستان میں سے لطیفہ میں شروع تھا کہ پانی سے گاڑی چلتی ہے تو مطلب کوئی کمبسٹن پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے جو اس کو آگ لگائے اور آگ سے پھر حرارت پیدا ہو انرجی پیدا ہو اب جو گاڑی کا مینوفیکچرر ہے وہ اس مٹیریل سے نہیں بنا جس مٹیریل سے اس نے گاڑی بنائی ہے اور وہ اس قانون کے تحت بھی نہیں بنا جس قانون کے تحت وہ گاڑی بنی ہے تو پہلے ہم نے کیا کیا پہلے ہم نے قانون دیکھا اس میں پھر ہم نے جی وہ مٹیریل دیکھا جی کہ یہ مٹیریل ہے اس میں ہمیں لوہا بھی چاہیے اس میں ہمیں کپڑا بھی چاہیے ہمیں اس میں پلاسٹک بھی چاہیے اس میں ربڑ بھی چاہیے شیشہ بھی چاہیے جی تو یہ ساری چیزیں ہم خاص تناسب سے خاص قانون کے تحت اسمبل کرتے ہیں تو پھر گاڑی بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے جو گاڑی کا مینوفیکچرر ہے جو اس قانون کو استعمال کرنے والا ہے وہ نہ تو اس قانون کے تحت خود بنا ہے اور نہ ہی وہ اس مٹیریل سے بنا ہے جس مٹیریل سے اس نے گاڑی بنائی ہے مطلب گاڑی کی تو ایک مثال ہے نا دنیا بھر میں کسی بھی چیز کی مثال لے لیں آپ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اسی مادے سے بنائی اس کو کس نے بنایا ٹھیک ہے تو اس مثال سے بات واضح ہو گئی کہ جو بنانے والا ہے وہ اس مٹیریل سے نہیں بنا جس مٹیریل سے جس مادے سے اس نے وہ چیزیں بنائی ہیں اس لیے آپ دہریوں کو کہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ساری کی ساری مخلوق ہے اس کا کوئی بنانے والا خالق ہونا چاہیے نا جی ہاں۔ تو جیسے کسی نے اس کو کسی بندے کو پوچھا کہ تمہارے یہاں کبھی کوئی نبی آیا ہے تو اس نے کہا یہ موسا خان عیسا خان تمہارا باپ تھا جی ہاں۔ وہ کس وہ پھر کون تھے تو وہی بات ہے کہ اگر یہ مخلوق ہے تو پھر خالق کون ہے آپ کہتے ہیں خالق ہے ہی نہیں اور مخلوق کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے سوال ہے اب جہاں تک باقی بہتر فرقوں کا تعلق ہے چاہے وہ یہودیوں میں ہوں چاہے وہ عیسائیوں میں ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں وہ بننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل جو بنیادی سورس ہے جو سرچشمہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور علماء کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ جتنے بھی ہیں وہ اس لیے ان کا اختلاف ہوا بغیم ام نہ ہوں وہ آپس میں بغاوت کرتے ہیں وہ کسی ایک کو امام نہیں مانتے کسی ایک کی اطاعت نہیں کرتے کسی ایک کی اتباع نہیں کرتے ٹھیک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں ہونا چاہیے کونوں ماں صادقین ورکاؤ مار را کے ان میں بھی بتایا گیا کہ تمہارا ایک امام ہونا چاہیے لیکن فرقہ واریت جو ہے اس کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کریم کو یا جو بنیادی تعلیم ہے ان کی چاہے وہ عیسائیوں میں ہو یہودیوں میں ہو مسلمانوں میں ہو اس بنیادی تعلیم کو وہ کر دیتے ہیں ایک سائڈ پہ ٹھیک ہے اور وہ جو پلپٹ پہ ممبر پہ جو رہبائی ہے جو پریسٹ ہے جو مولوی ہے وہ جو کہہ رہے آپ سے آپ اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں اور آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں لکھا ہے کتاب کے اندر ٹھیک ہے اور کسی ایک آیت کی آپ تشریح کر رہے ہیں تو کیا وہ کسی دوسری آیت کے ساتھ اس کا تضاد تو نہیں ہے ٹھیک ہے بس ایک مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ سورہ عذاب میں لکھا ہے کہ ماں کانا محمد ابا احدم رجالکم ولاک رسول اللہ و خاطم النبین ٹھیک ہے اور خاتم النبین کا ترجمہ آپ نے کیا کہ آخری نبی ٹھیک ہے اور آپ کو مولوی نے نہیں بتایا آپ نے خود قرآن پڑھا نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا پھر اس میں بڑا تضاد ہوتا ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صورت میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کچھ کہے دوسری جگہ پہ کچھ کہے تو جب اللہ نے کہا کہ خاتم النبین ہے اور آپ نے کہا خاتم النبین کا مطلب آخری نبی ہے تو پھر قرآن کی کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی جس میں نبوت کے جاری ہونے کا ذکر ہو ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو بہت جگہ پہ ذکر ہے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو غالباً دو آیت بتائی تھی ایک میں نے بتائی تھی اس بلکہ ایک ہی اس میں بھی ہم جاری تھے تو وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ٹھیک ہے ایک بھی آیت پوری طرح سے میں ایکسپلین نہیں کر سکا اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں نبوت کے جاری ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ٹھیک ہے تو اگر خاتم النبین کا مطلب آخری نبی ہے تو پھر کسی آیت میں قرآن میں نبوت کے جاری ہونے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا تو فرقہ واریت کی بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں اب ایک آدمی ہے ایک عالم بنا اور اس نے اپنی ایک انٹرپٹیشن کی دوسرے نے ماننے سے انکار کر دیا وہ اپنا جتھا لے کے اپنا گروہ لے کے الگ ہو گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو سنی اور شیعہ میں جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے سنیوں نے کہا کہ جی ہمارے جو امام ہیں یہ جو خلیفہ ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے تو بنو ہاشم نے کہا نہیں وہ تو نبوت بھی بنو ہاشم میں تھی اور خلافت بھی بنو ہاشم میں ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس لیے ہمارے امام تو علی ہیں تو چاہے خود علی نے بیعت کر لی ہو لیکن جی. انہوں نے آج تک نہیں کی ٹھیک ہے تو جھگڑا پڑ گیا کہ جی میں تم کو نہیں مانتا وہ کہتا میں تم کو نہیں مانتا میر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہو گئی انہوں نے کہا جی کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں انہوں نے کہا جی میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو جنگ صفین سفین میں جی جنگ ہوئی بہت بڑی اور اس میں ہزاروں مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے جس میں ظاہر ہے کہ وہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، صحابہ بھی تھے اس میں جی۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بغیم بینہ ہوں کہ آپس میں بغاوت کرتے ہیں کسی ایک کو واجب الطاعۃ امام نہیں مانتے ٹھیک ہے تو اس لیے فرقہ واریت ہوتی ہے تو اب میں تو تمام لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام کی جو سورس ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے ٹھیک ہے علماء نہیں ہیں ٹھیک ہمارے علماء بھی نہیں ہیں ہم بھی قرآن اور سنت پہ ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آپ قرآن اور سنت پہ آ جائیں سارے فرقے ختم ہو جائیں گے تو اب اللہ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس میں سے لوگ نکل کے شامل نہ ہوئے ہوں ٹھیک ہے ہر قوم میں سے تو آتے ہی ہیں لیکن جی۔ مسلمانوں کے بہت فرقوں میں سے شیعہ میں بھی آتے ہیں اہل حدیث تو ماشاء اللہ بہت ہی ہیں سنی بھی بہت زیادہ ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں جو پہلے تھے اسماعیلی بھی ہیں جی بہت سے لوگ ہیں جو ہر فرقے سے آ رہے ہیں اس لیے جب آپ قرآن و سنت کی طرف جائیں تو عقلی میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے آپ عقل سے خود کام لے کے ان کو ان کا کوئی بھی جو دلیل ہو اس کو رد کر سکتے ہیں اور دوسرے جو احمد صاحب فرقے والے ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ قرآن سنت کی طرف واپس چلے جائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک احمد صاحب نے جو بات کی ہے میں نے بھی ان کو سنا ہے شاہ نقوی صاحب کو جی میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ جواد نقوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو بیچ میں ڈنڈی نہ مارتا ہو ٹھیک جہاں پہ عقیدے کی بات آئی تو انہوں نے بھی ڈنڈی مار دی لیکن بہرحال کافی اچھی باتیں کرتے ہیں اب جہاں تک تاریخی واقعات کے متعلق جماعت احمدیہ کی پوزیشن ہے تو وہ ہے جو قرآن نے لکھی ہے ٹھیک ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ولزینہ جاؤ میں باد ہم اونا کہ وہ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رب نق فر لنا اخوان اللہ بل ایمان رب بنق فر لنا ول اخوان اللہ سبقون ایمان اے اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو تین جگہ پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ نہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا بہت اچھا ٹھیک تو مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا اس سے اچھا جواب ویسے ہو نہیں سکتا ہوں بالکل ٹھیک بات ہے یہ تو بعض لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جی حضرت ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں تھے جی بڑی شدید ہاں تو اگر وہ مسلمان تھے تو تمہیں کیا فائدہ ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں تھے تمہارا کیا نقصان ہے وہ جو اردو میں محاورہ نا کہ گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر ٹھیک ہے شیعہ یہ کر رہے ہیں سارے کے سارے اب تاریخ میں جو گزر چکا ہے مزا ما مزہ جو گزر چکا وہ گزر چکا اچھا تھا یا برا تھا <coughs> اب شیعہ جو ہیں ان کے جو بارہ امام ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو وہ مانتے ہیں معصوم جی ایک انہوں نے جی، جی۔ ایک ایسی اصطلاح گھڑ لی ہے معصوم کی اور معصوم کا ان ان کا ہے معصوم یعنی وہ خطا بھی نہیں کرتے گناہ تو دور کی بات ہے وہ خطا بھی نہیں کرتے سنیوں میں اور ہم بھی جماعت احمدیہ میں ہم لوگ صحابہ کو معصوم نہیں کہتے ٹھیک ہے اس لیے کہ معصوم ضمب جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے رسول ہوتے ہیں yeah. معصوم ان الخطا وہ بھی نہیں ہوتے جو بشریت ہے ان کی اس کے اوپر باقاعدہ علماء کے مقالہ جات ہیں کتابیں ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ بھول چوک کر لیتے ہیں خطا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو متنوع بھی کر دیتا بعض جی. اب قرآن میں میں نے شاید پہلے بتایا ہے کہ ایک دفعہ خدا نے بتایا کہ علمات و حرم و ماحل اللہ علیہ یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے اس کو حرام کر دیا جس کو خدا نے حلال کیا تھا پھر خدا نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے خطا ہوئی نا پھر خدا نے یہ کہا کہا کہ جی وہ ایک نابینا آیا تھا تو آپ نے منہ پھیر لیا تو تین تو یہ مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنوع کیا بلکہ ان کی اس غلطی ان کی جو تھی ان کو بتائی کہ آپ نے جنگ بدر کے قیدی کیوں چھوڑے آپ نے شہد کیوں حرام جو بھی خدا نے حلال جی، جی۔ کیا تھا اس کو آپ نے حرام کیوں کر دیا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اندھے کو دے کر منہ کیوں پھیر لیا تو یہ پھر معصومیت کہاں گئی تو معصوم کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ شیعوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے اور اس میں وہ غیر انبیاء کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی لیکن ہم نہیں کرتے ہم حضرت ابو بکر سے لے کر امہات المومنین تک اور کوئی بھی صحابی ہو اس کو معصوم نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اس لیے اگر کسی نے غلطی کی ہو اول تو یہ واقعہ نہیں ہوا حضرت فاطمہ کی شہادت والا اتنا مطلب اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنیرما گیا کہ نوزب باللہ من ظالق وہاں پہ جائیں اور وہ ان کے گھر کو آگ لگا دیں اور پھر اس کے بعد وہ نوزب باللہ ان کو دھکا دیں اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا تو وہ بچہ بھی پیٹ میں ہی فوت ہو گیا اور اس کے بعد میرا مطلب ہے یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت سے بھی بڑا جی ظلم ہے جی اگر یہ ہوا ہے تو اس سے بڑا ظلم اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور ان کی وفات کے چھ مہینے کے اندر اندر ان کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے ان کو دھکا دیا جا رہا ہے نوزب اللہ میں ظالق اور ان کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی فوت ہو گیا اور اس کے اثر سے بیماری میں بیچاری وہ بھی فوت ہو گئی یعنی زمین پھٹ جائے اور آسمان گر پڑے اگر یہ واقعہ ہوا ہو لیکن نہیں ہوا واقعہ لیکن فرض کریں فرض کریں توبہ نوزب اللہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے جی اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ تاریخ کا جو پہیہ ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے ٹھیک ہے آپ عمر کو جتنی نوز اللہ گالیاں نکالیں لان تان کریں جو بھی کریں حضرت فاطمہ کے جتنے بھی فضائل بیان کریں اس سے اب ہوگا کیا <clears throat> آپ ماضی کے اسیر اور اسی لیے مجھے جواد نقوی صاحب پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے فضائل بیان کریں ان کے وہ جو مصائب ہوئے تھے وہ بیان کریں روئیں خود بھی روئیں لوگوں کو بھی رلائیں ماتم کریں زنجی زنی کریں آگ پہ چلیں اور ان کے جو مخالفین ہیں دشمنان اہل بیت ان کے اوپر آپ تو برہ کریں لانت کریں یہ کریں لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو <coughs> اب آگے کے لیے کیا سوچا آپ نے یہ تو پیچھے ہو گیا نا جو ہو گیا جی نا you have to move on تو یہ عقلی بات جو وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک قوم کی بیداری کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب مکہ فتح کیا ہے تو وہ تشریف لائے وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ جو کریں ہمارے ساتھ تو yeah. فرمایا کہ لا تصریب علیکم الجام اگر وہ کہتے ہیں پھاڑ لو سارے نو یہ فلاں یہ کیا تھا اس کو پکڑ لو فلاں یہ کیا تھا اس کو پکڑ لو فلاں یہ کیا تھا اس کو پکڑ لو مارو ان کو جتنا مارا تھا بلال سے زیادہ کسی کو مار پڑی اور بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے ساتھ اتنا جی، تشدد ہوا بہت سے جی۔ حضرت مار بن یاسر جی، کی والدہ اور والد کو کس طرح سے ان کو پکڑ کے مارتے ان کو سب کو نہیں کیا نا سب کو معاف کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ سارے مسلمان ہو گئے مار دیتے تو طائف والوں کو کیا معاف نہیں کیا فرشتہ ہے اس نے کہا جی کہ وہ میں دونوں پہاڑوں کو ساتھ پلا دوں یہ پیس دوں ان کو اس میں آپ نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے لوگ مسلمان ہوں گے تو اگر آپ نے وہاں پیچ دیا تو آپ نے ایک نسل وہاں ختم کر دی جیسے خدا نے نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا جس نے ایک جان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا تو یہ اب جو ہو گیا ہے اس کو اب کچھ کر نہیں سکتے <clears throat> بال فرض محال اگر وہ ہوا ہے اسے جماعت احمدیہ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب اغفر لنا <clears throat> ول اخوان اللہ زینہ صبح کونہ بلیمان سورہ حشر کی آیت غالباً <clears throat> کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے اور ایمان میں ہمارے جو بھائی پہلے تھے ان کو بھی بخش دے تو اس پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے لیکن شیعہ تو ان کو مومن مانتے ہی نہیں تو پھر تو ان کے لیے وہ دعا نہیں کرتے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تل کا امت ان کا دخلت لہا ما کسبت ولکم ما کسب تم کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے آپ اپنے کرنے کے اوپر غور ہی نہیں کرتے آپ کو خدا نے کیا کرنے کو کہا ہے کس کسب کے کرنے کو کہا خدا نے جی۔ وہ نہیں آپ کرتے آپ ان کو لانت ملامت کرتے تھے انہوں نے کیا کیا آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا لیکن خود آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ اہل بیت کے جو اعلیٰ اتوار ہیں جو طریق ہیں ان کے اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں وہ نہیں کرتے نا آپ تو یہ عجیب سی صورت حال ہے اس لیے یہ ساری باتیں پتہ کیوں بات ہوتی ہیں جی قرآن چھوڑ دیا ٹھیک ہے جب قرآن چھوڑ دیں گے تو پھر یہی ہوگا نا سارا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب مجھے امید ہے احمد آپ کو آپ کے احمد صاحب آپ کو آپ کے سوال کے جواب ملا ہوگا اسی طرح سے حسن صاحب آپ نے بھی جو سوال کیا تھا بڑا اچھا جواب اس کا بھی انصر رضا صاحب نے دیا سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں جیسا کہ عرض کیا وقت ہے آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں آپ اگر اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اگر آپ ٹورنٹو شہر سباہر سے کہیں پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مکرمہ محترم منصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ پروگرام جاری رہے گا دس بجے تک اسی فریکوینسی پر تقریباً بیس منٹ کا وقت ہے میرے پاس اور اس کے بعد دس سے بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر دس سے گیارہ بجے تک پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جبکہ گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بین عزیز کے پندرہ فروری کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ظہیر صاحب ظہیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں غالب سے ہمیں فون کیا کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلی دفعہ انصر صاحب نے بڑا بہترین کمال کیا تھا ان کو نوبل پرائز دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے ریشنلٹی پیش کی تھی تو جی۔ یہ بات کہہ کہ انہوں نے سارے موضوع ہی چینج کر دیے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ریشنلٹی پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے مثلا ایک بات پر تو مسلمانوں کو غلام احمد کی جے کہنا ہی پڑے گا جب میں سورہ انعام کی یہ آیت دیکھتا ہوں نزلنا لائکل کتابند کہ اگر ہم اس کو کاغذوں پہ بھی اتار دیتے اور اسے چھو لیتے تو انہوں نے اس کا انکار کر دینا تھا مطلب وہ خوش نصیب جو حضرت عیسیٰ کے جسم کو چھو بھی لیں گے تو وہ ان کا انکار کر دیں گے اس قرآن کی حدیث کے مطابق اگر قرآن کی ایک آیت بھی جسمانی طور پہ نہیں آئی تو واقعی دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی اگر مرزا غلام احمد صاحب جھوٹے بھی ہیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ مطلب ماں کے یوٹرس میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہی سچا ہے جو خون کے لوتھڑے سے بنا تو یہ ریشنلٹی کی جو انہوں نے بات کی بڑی کمال کی بات کی ہے یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جو ریلیجن کو اور سائنس کو ملا دیتی ہے بڑی خوشی ہوئی چلیے بہت شکریہ ظہیر بھائی آپ کا آپ کے سوال کا آپ کے آپ کے تاثرات کا آپ کے کمنٹس کا تو جو کافی انصر صاحب کو چاہیے تھا آپ کو پلائیں آپ دور ہیں آپ کی جگہ میں پی لوں گا انصر صاحب <laughs> جی اچھا کافی کا ذکر کیا نہیں کیا نہیں میں نے مطلب یہ اچھا۔ شدتیں ایسی ہی پیدا ہوتی ہیں اچھا اچھا میں کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ انہوں نے کافی کی کافر کی حصت کر دی میں نوبل پرائز نہ صحیح کافی صحیح اچھا اچھا اچھا وہ لیکن بات جی صاحب جزاک اللہ آپ کا جی۔ لیکن میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریشنلٹی ہی پیش کی ہے ٹھیک ہے شروع میں جب آپ نے ان کو بلایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پبلکلی اناؤنس کر دو تو آپ نے کوئی صفحہ پر جا کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ ہونے کے لیے تیار ہے تو تم مان لو گے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے ماں جرتن علیہ اللہ صدقہ ہم نے تم سے سوائی سچائی کا کوئی تجربہ نہیں کیا یہ ریشنالٹی ہے ٹھیک ہے ریولیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ریولیشن بعد میں پیش کی ہے ریشنلٹی پہلے پیش کی ہے اور پھر قرآن نے اس کا ذکر کیا فقط لبیس تو فیکم عمر من قبل ہی افلا تعقلون تو میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو بس کیا تم عقل نہیں کرتے تو یہ عقل کرنا کیا ہے ریشنالٹی ہے ان کی لاجک کو اپیل کی ہے ان کی ریشنالٹی کو اپیل کی ہے کہ تم یہ سوچو کہ میں نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں اور اس کا عملی تجربہ جو تھا مظاہرہ وہ پہلے کر چکے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا ماں جرب نہ علیہ کا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود سعید نہ حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلم نے بھی اسی کو پیش جگہ جگہ ریشنالٹی پیش کی ہے اور ہر پہلو سے عقلی طور پہ نقلی طور پہ وہ پیش کیا اب نقلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جی آ جاتا ہے ہے ایک نقلی کا مطلب ہوتا جس کو منقولی جی ہاں۔ کہا جائے معقولی جی۔ اور منقولی ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انصر رضا صاحب آپ کے سوالات ہیں اور سوالات کے ذریعے سج رہا ہے یہ پروگرام میرے ساتھ اس وقت جاوید صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جاوید صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاوید صاحب جی وعلیکم جناب کیا حال ہے سے ہیں جی اللہ کا کرم ہے جاوید بھائی آپ ٹھیک جناب جی آپ کا سوال آپ کا پروگرام کافی سے سن رہا ہوں میں لیکن یہ ایک سوال بار بار سوچتا کروں کہ یہ آپ عیسیٰ السلام کے واپس آنے کا جو تصور ہے وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے اس کی کیا وجہ ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے جی, جی۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ تھینک یو بہت شکریہ بہت شکریہ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس لیے تصور پہ رائٹ سوال کا لفظ یہ تصور پہ اس لیے نہیں یقین رکھتے جی۔ کہ <laughs> اب وہ سفی صاحب نے وہ لفظ کے اوپر ایمفسس جی۔ کر دیا ہے اس کو کہ یہ تصور ہے ٹھیک ہے حقیقت نہیں ہے ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے ہاں۔ قرآن کریم جو ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام گزرے ہوئے انبیاء کی وفات کا ان کی موت کا اعلان کرتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی اعلان کرتا ہے <coughs> ٹھیک ہے اور اسی آج سے استدلال کر کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جب وہ حضرت عمر نے کہا کہ فوت نہیں ہوئے جی تو موسا کی طرح اپنے رب سے ملنے گئے ہیں واپس آ جائیں گے تو انہوں نے پھر وہ جو آیت پڑھی امام محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی وفات کا اعلان کرتی تھی ٹھیک ہے تو آیات تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے زندگی کی اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو فوت ہو جاتا ہے نا وہ قیامت سے پہلے کبھی زندہ نہیں ہوگا ٹھیک واپس نہیں آئے گا قیامت سے پہلے قیامت والے دن جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے اس دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھا لیے جائیں گے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ تو سامعین وقت ہے آپ کے سوالات کا اور پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اس وقت میرے ساتھ سید صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید صاحب آپ آن ایئر ہیں جی میں حسن بات کر رہا ہوں اچھا حسن صاحب چلیے بہت شکریہ بات کیجیے جی میرا سوال تھوڑا سا سائنٹیفک ہے امید کرتا ہوں کہ آنسر صاحب کے پاس جواب ہوگا یہ کبھی آپ نے ڈائمینشنس کا کوئی کچھ پڑھا ہے میں نے کچھ عرصے پہلے ایک اسٹرنگ تھوری ہوتی ہے وہ میں نے پڑھی ہے اس میں دس ڈائمینشن کا ذکر کرتے ہیں میری سمجھ میں تو صرف چار یا پانچ ہی آ سکی ہیں لیکن اس سے جو مجھے کنسپٹ ایک مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی حدیث میں سنا ہے کہ جو آپ کی جنت ہے اور دوزخ ہے وہ اسمان اور زمین کے درمیان ہی ہے اگر ہاں۔ آپ کی باڈی سے اگر اسپرٹ نکل جاتی ہے تو وہ ایک ریس کی فارم ہی ہے تو اس کو یہاں کہیں پہ کسی بھی اور ڈائمینشن میں میں ہونا اس کا سے تو نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ جی، ٹھیک ہے چلیے مجھے لگتا ہے آپ کا پسندیدہ موضوع آ گیا صاحب اس پہ مجھے ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک سوال اور لینے دیں جی، ایک سوال مجھے اور لینے دیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابو شان صاحب ٹیلی فون لائن پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام ایک تو امین صاحب کو بڑا مس کر رہے ہیں سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے نے صاحب جو بتایا کہ امام کا بتایا گیا کہ آتے رہیں گے گے آئیں یہ قرآن شریف میں کون سی صورت میں یا حدیث میں کس ریفرنس سے ہے یہ ذرا بتا دیں پلیز چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوالات کا ایک سوال مجھے اور لینے دیجیے جاوید صاحب ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر انہیں خوش آمدید کہیں گے جاوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی وعلیکم ابھی آپ کو <coughs> جواب مجھے ملا لیکن اب آپ نے جو بتایا اپنی تھیوری کہ بھائی اس میں خوار میں نہیں یہ نہیں ہے تو یہ مرزا صاحب کہتے ہیں جناب وہ جو مسیح کا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے ابن مریم کا وہ میں آ گیا ہوں تو یہ یہ کیا چیز ہے ہے آنے سکتے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میرے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی لے لیتے لیتے ہیں ہیں غالباً سید صاحب اس دفعہ ان ان سے سوال کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام سر جی سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ عطایت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور علو الامر کی پہلا سوال تو یہ ہے کہ علو الامر سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اور اگر خدا نے یہ کہا کہ عطایت کرو نبی کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علو العمر کی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پہ خدا نے نبوت کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا پھر آپ کیسے کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے یہ نبوت آگے جاری ہے اور اس کے مطلب ہے کہ اس کا پیغام دیا گیا کہ آگے جاری رہے گی کیونکہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ہاں۔ ختم ہو گیا اور اس کے بعد مطلب علو <coughs> العمل کی عطایت کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ نبی نبی کا اگر ہوتا تو خدا کہتا کہ عطایت کرو نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد جو نبی ہے اس نبی کی لیکن وہاں پہ تو نبی کا لفظ ہی ختم کر دیا تو آپ کس طرح سے اس کو کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی بہت شکریہ آپ کے سوال کے سید صاحب تو سامعین ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور پروگرام میں میرے پاس اس فریکوینسی پر دس منٹ ہیں لیکن یاد رکھیے ریڈیو احمدیہ جاری رہے گا ریڈیو احمدیہ آپ سن سکتے ہیں شب دس سے بارہ بجے تک F M hundred point seven کے بجائے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو انصر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہیں گے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے رہیں گے آپ سے مزید سوال بھی لیں گے لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری فریکوینسی دس بجے شب اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی ہم F M hundred point seven پر آپ کے ساتھ رہیں گے اگلے نو سے دس منٹ تک جی انصر ہاں صاحب بات شروع کر لیتے ہیں ہم نے ہاں جی یہ جو حسن صاحب نے جی سوال کیا ہے وہ حدیث نہیں ہے ہو سکتا حدیث بھی ہو لیکن قرآن کریم کی آیت ہے ٹھیک ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورا عال عمران کی آیت نمبر ایک سو چونتیس ہے وسار الا مغفرات من رب و جنت اردوحا سماوات ول اردو ٹھیک ادت لل جی تو یہ جیسے میں نے کہا کہ سورہ عمران تین نمبر کی صورت ہے اس کی چونتیس نمبر ایک سو چونتیس نمبر آئے تھے جی تو اس میں ایک اور جگہ پہ سورا الحدید جو ستاون نمبر کی صورت ہے اس کی بائیس نمبر آئے تھے سابق الا مغفرت من رب و جنت ان اردوحا کا ارد سماع و الرد آمن و اللہ ٹھیک ہے تو اس میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی تو ایک صحابی نے کہا کہ یاسر اللہ اگر جنت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اس کی جو وسعت ہے اس کی جو طول و عرض ہے تو پھر جہنم کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہی جگہ ہے رات بھی وہیں پہ ہے دن بھی وہیں پہ ہے وہی جگہ ہے جہاں پہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے صرف ڈائمینشنس کا فرق ہے ٹھیک ہے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گرگس کا جہاں کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اب جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہی دنیا ہے یہی زمین ہے فرسٹ ورلڈ بھی وہیں پہ ہے سیکنڈ ورلڈ بھی وہیں پہ تھرڈ ورلڈ بھی وہیں پہ ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پہ نا سارے جی جھونپڑی کے ساتھ محل بھی ہو سکتا ہے جی چھوٹے مکان بھی ہیں بڑے مکان بھی ہیں ٹھیک ہے تو الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اضاء اور ہے مجاہد کی اضاء اور الفاظ وہی ہیں سارے ٹھیک تو ڈائمنشن کے اوپر تو ہم بلیو کرتے ہیں اور آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا تو یہ صرف ایک ڈائمنشن چینج ہو جاتی ہے جو مادی جسم ہے اس کو ہم یہاں پہ دفن کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں وہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے لیکن جو روح ہے جو ایک لطیف چیز ہے جی وہ اپنا رخ چینج کر کے وہ کسی اور ڈائمنشن میں چلی جاتی ہے which is at the same place ٹھیک ہے وہ غالباً فیض کا شعر ہے کہ یہیں پہ اٹھے گا روز معاشرے یہیں حساب و کتاب ہوگا تو یہی وہ جگہ ہے ساری جہاں پہ آپ کو جنت بھی ملے گی اور جہنم بھی ملے گی آپ اپنے اعمال کا نتیجہ ہم سب لوگ اس کا یہیں پہ بھگتتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو اس لیے اس میں تو کوئی آپ سے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب اب سوال ایک ایک دو چھوٹے سے جو ذہن میں جی۔ آتے ہیں اچھا اس کے متعلق اس ایک ہی ایک ہی بات چھوٹی سی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی تھوڑی سی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس چلیے ٹھیک ہے جو آگے ہے نا چلیے آگے بڑھتے ہیں بالکل ہاں، ابو شان صاحب نے کہا ہے کہ امام کا آنا قرآن سے ثابت کریں تو آپ پچھلا پروگرام میرا سن لیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن سرات المستقیم ہم کو مستقیم کا راست مستقیم راستہ دکھا جی۔ راستہ کس کا سرات اللہ زینہ ان امتا علیہم جن پر تو نے انعام کیا کس پر انعام کیا یہ سورہ نساء میں بتایا آیت نمبر ستر ہے آپ کے پاس سکس سکسٹی نائن ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان چار لوگوں میں سے میں شامل کی جائیں گے نبیوں میں صدیقوں میں شہیدوں میں اور صالحین میں ٹھیک ہے پھر یہ جو آیت ہے اس کا میں نے تفصیلی انالیسس کر کے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا اشکال جو غیر احمدی علماء ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ سورہ اللہ راف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی آدم اما یاتی کم رسول المن کم کیا بنی آدم جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں تو تمہارے پاس تو جو بھی ان کی اطاعت کرے گا اور ان کی پیاروی کرے گا اس کو کوئی غم نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ہاں۔ مساک النبین والی تو قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں جس سے جو انبیاء ہیں ان کا آنا ثابت ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پہلے بتایا کہ کونو ما صادقین ورکو مر راکین اور پھر حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ <clears throat> تمہارے اندر ایک امام ہونا چاہیے اور جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے تو اس میں تو کوئی امامت کے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں ہے نبوت کے متعلق ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتح میں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پہ چلنے کی دعا مانگی سکھائی گئی پھر اس کے بعد اس کا بتایا سورہ نساء میں آیت نمبر ستر میں چار نمبر کی صورت ستر نمبر کی آیت پھر اس کے بعد سورہ اللہ راف کی آیت نمبر چھتیس میں بتایا کیا بنی آدم پھر عالم عالمران کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں بتایا کہ <clears throat> جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر اس کے بعد ایک رسول آئے تمہارے پاس جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے ضرور اس کو ماننا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تو بہت سی اور اور بھی آیات ہیں جاوید صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس عیسیٰ کا ذکر تھا وہ میں ہوں تو اصل میں جو احادیث ہیں وہ روایت معنوی ہیں روایت لفظی نہیں ہیں ٹھیک ہے قرآن کریم لفظ بلفظ نقل ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے احادیث لفظ بلفظ نقل نہیں ہوئیں قرآن کریم نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ تو فوت ہو گئے ٹھیک ہے اب حدیث میں ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے بخاری اور مسلم میں جی لوگوں نے سوچا کہ ابن مریم تو وہی ہے چنانچہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم لکھ دیا اسی کو حضور نے کہا کہ جس کے آنے کا ذکر تھا پہلے اس کی وفات کا ذکر کیا کہ وہ تو فوت ہو گیا اب جس کے آنے کا ذکر تھا وہ میں ہوں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ اور اور یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے پاس سے گھڑ لی بات فرمایا خدا نے مجھے کہا ٹھیک ہے کہ وہ جو الہام ہے حضور کا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکا ہے اس کے رنگ میں وعدے کے موافق تو ہے وکانا امر اللہ ہے مفعولہ <clears throat> تو وہ انہوں نے خدا سے منسوخ کر دیا انہوں نے کہا مجھے خدا نے کہا ہے یعنی پہلے تو وہ مانتے ہی تھے اور یہ بھی میں سامعین آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب پہلے نبوت کو مانتے تھے مرزا ہاں۔ صاحب پہلے حیات مسیح کو مانتے تھے تو حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا ٹھیک ہے لکھا نا کس بات کی اصلاح کرے گا اصلاح کیوں ہوتی ہے غلطی غلطی غلطی کی اصلاح ہوتی ہے نا کوئی کمی ہوتی ہے کوئی نقص ہوتا ہے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے نا تو جب حدیث میں لکھا ہے صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ مسیح مود کی اصلاح کرے گا امام مہدی کی اصلاح کرے گا کس بات کی اصلاح کرے گا غلطی ہوگی تو اصلاح کرے گا نا اگر وہ شروع سے ہی وفات مسیح کو مانتے تو اصلاح پھر کس بات کی ہوتی اگر وہ شروع سے ہی ختم نبوت کا وہ قیدہ بیان کر دے جو انہوں نے بعد میں بیان کیا تو پھر اصلاح کس بات کی ہوتی ٹھیک ہے اس لیے وہ پہلے کہتے تھے لیکن بعد میں خدا نے کہا نہیں ٹھیک ہے وہ ہو گیا فوت اور اب آپ ہی ہیں اچھا بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جوید صاحب کو جو مجھے لگتا ہے ان کو شاید ہی مشکل سے سمجھ آئے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے نا خدا اس کو ہلاک کرتا ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام نے اگر خدا پر جھوٹ باندھا ہوتا کہ جس کے آنے کا ذکر تھا وہ میں ہوں اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا مجھے خدا نے کہا ہے اور باقی کے تمام الہامات باقی کے تمام وہیاں جو ہیں وہ خدا سے منسوخ کی ہیں خدا نے نہ کی ہوتی وہ وہیاں نہ وہ الہامات کیے ہوتے تو حضور وہ ہلاک ہو جاتے ان کا مشن ناکام ہو جاتا لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو وہ تم پہنچ گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے ہیں نا قرآن کی روح سے کہ جھوٹے ہوتے تو ہلاک ہو جاتے ٹھیک ہے سچے ہیں تو کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے پھر صحیح صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عطی اللہ وطی الرسول و اول الامرمن منکم تو اول الامر کو بھی وہ تلفظ ٹھیک ہی جی ہاں، کر رہے تھے لیکن چلو بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ابھی میں نے پہلے ایک کالر کو بتایا ہے کہ قرآن کریم میں تضاد نہیں ہے تو اگر آپ اس آج سے یہ کہیں کہ جی تضاد کہ جی نبوت ختم ہو گئی ہے تو باقی آیا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور وہ جاری کس میں ہے <clears throat> حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی اطاعت میں تو اب جو بھی آئے گا وہ آپ کی اطاعت کرنے والا ہی ہوگا <clears throat> ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہو جی ہاں۔ انہوں نے کہا آیت کیا ہے یا الزین آمن عطی اللہ و عطی الرسول ٹھیک ہے و اول نمبر ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے سورہ نصاب میں کیا فرمایا میں یوت اللہ و رسول تو دونوں آپس میں مل گئے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تطاط کرے گا خدا اس کو کیا بنائے گا صالح شہید صدیق اور نبی ٹھیک تو خدا تو کہتا ہے کہ اطاعت کے نتیجے میں نبوت مل سکتی ہے اور آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہوگی ٹھیک ہے چلیے انصر صاحب میرے پاس اس فریکوینسی پہ وقت نہیں ہے تو سامعین ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور ریڈیو احمدیہ آپ سے ایک منٹ کے بعد ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ ہماری فریکوینسی نوٹ کر لیں اے ایم فائیو تھرٹی پر یہ پروگرام جاری رہے گا بارہ بجے شب تک دس سے بارہ بجے تک اگر آپ اے ایم فائیو تھرٹی سننا چاہتے ہیں اس پہ آئیے یا پھر Voice of Islam dot C A کے ذریعے بھی آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انصر رضا صاحب انصر رضا صاحب اور میں آپ کے ساتھ رہیں گے اب اے ایم فائیو تھرٹی پر